یرید اللہ لیبین لکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لکم کھول کھول کر کے بیان کر دے لکم تمہارے لیے کیا بیان کر دے مفول پوشیدہ ہے وہ ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے احکام دینی کو تمہارے دین کے احکام کو کھول کھول کر کے سنا دے ویاح دیا اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری رہنمائی کرے سنن اللہ پبلی کم ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے تمہیں بتا دے کہ پہلے لوگ کیا کیا نیکیاں کرتے تھے اور کیا کیا ان سے غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوئے وہ عَلَيْكُمْ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے اس لیے یہ تفصیلی باتیں بتا رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما یہ اللہ چاہتا ہے اور کچھ شیطان کے پجاری اور کچھ چاہتے ہیں تمہیں ان سے بچ کر رہنا ہے واللہ یرید اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یتوب علیکم کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے میں عرض کر چکا تابہ کے بعد اعلیٰ آئے تو مانا توبہ قبول کرنا علیکم تم پر توجہ فرمائے تمہاری توبہ قبول کرے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں خواہشات کے خود گندے ہیں خود برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تم بھی گندے ہو جاؤ ان تمیلو میلن عظیما کہ تم مائل ہو جاؤ میلن عظیم بہت بڑا مائل ہونا بالکل ہی ہٹتے ہٹتے ہٹتے ہٹتے دین سے ہٹ ہی جاؤ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گناہوں میں پھنسو کیوں اس لیے کہ وہ خود گندے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم پر الزام آئے لوگ ہم کو گندا کہیں وہ یہ چاہتے ہیں سارے گندے ہو جائیں تاکہ ہم پر گندا ہونے کا الزام نہ آئے یرید اللہ خط فیفان ہوں اور یہ احکام تفصیل سے اس لیے تمہیں سنائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کرے کیا بوجھ کو ہلکا کیا گیا نکاح کرنے کے لیے اجازت دی یہ اتنی ساری عورتیں ان سے نہیں کر سکتے باقی سب سے اجازت اور پھر جو آزاد سے نہ کر سکے اس کو باندھی سے نکاح کرنے کی اجازت اور مہر مقرر ہو گیا بعد میں میاں بیوی نے کہا کہ نہیں ہم نے مل کر کے زندگی نبھانی ہے تو اس لیے بیوی نے کچھ کم کر دیا شوہر نے کچھ بڑھا دیا اس کی اجازت یہ ساری اجازتیں دی گئیں یرید اللہ عنخی تعلیم کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ وہ تم سے ہلکا کرے اور کیوں نہ ہلکا کرے وہ خلی پل انسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو کمزور کمزور پیدا کیا گیا اس لیے یہ احکام دیے گئے کھول کھول کر کے سنا دیا گیا انسان کے ذمے کچھ نہیں رکھا گیا اور ایک بات کے لیے کہا یہ نہ کر سکو تو یہ کرو یہ نہ کر سکو تو یہ کرو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کی حکمت بالغا نے تقاضا کیا تم پر احسان کیا جائے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو پروردگار کے احکام پر عمل میں کوتا ہی ہوگی آدمی نہیں عمل کر پائے گا اس کا اندرون ہی کمزور ہو جائے گا اس لیے یا یادین آمنو حکم دیا گیا ہے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تک کلو مت کھاؤ تم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت حرف کرو اور باطل طریقہ کون سا ہو گیا ہر وہ طریقہ جو دوسرے کے مال کو دھوکے کے ساتھ کھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چورو سے ہو ڈکیتی سے ہو دھوکہ دڑی سے ہو کم ناپنے اور کم تولنے کے ذریعے سے ہو کسی طریقے سے بھی ہو یہ یتیم کا مال کھایا جائے الا ان تک تجارتا تجارت تراض دم اس پر ایک ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ تجارت کے ذریعے سے بھی تو دوسرے کا مال کھایا جاتا ہے ایک آدمی چیز خرید کے لایا دس روپے کی اور بیچی اس کو آگے بارہ روپے میں تو دو روپے کھا گیا اس کے اور پھر وہاں ایک چیز خریدی بیس روپے کی چالیس کی بیچ گیا اس کے بیس روپے کھا گیا اللہ تکون فرمایا نہیں اس کے اوپر تو انسانی معاشرہ قائم ہے مگر یہ کہ ہو وہ تجارت لین دین ہو ان تراز منکم تمہاری آپس کی رضامندی سے وہ دینے پر راضی تم لینے پر راضی تم بیچنے پر راضی وہ خریدنے پر راضی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مال حرام کبھی کبھی انسان کو ایک دوسرے کے قتل تک پہنچاتا ہے زن زر اور زمین یہی چیزیں انسان میں جھگڑے کراتی ہیں اس لیے فوراً حکم دیا والا تختلو انفسا اور اپنے آپ کو قتل مت کرو اور اپنے آپ سے قتل کرنے سے مراد اپنے بھائیوں کے گلے نہ کاٹو انسانوں کو ناحق نہ قتل کرو اور یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اپنے آپ کو نہ مارو یعنی خودکشی نہ کرو صحابہ نے یہ ترجمہ کیا ہے کس موقع پر باقی کے بیان میں حدیث میں ایک روایت آپ پڑھیں گے کہ ایک صحابی ہیں ان پر غسل واجب ہو گیا تھا مگر انہوں نے غسل نہیں کیا سفر میں تیمم کر کے نماز پڑھائی دوسروں نے اعتراض کیا حضرت انہوں نے تو تیمم کر کے نماز پڑھا دی ان پر غسل واجب تھا آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے عرض کیا کہ صحت خراب تھی اور سردی اس قدر تھی کہ میں تو وضو کر کے بھی مرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور اللہ نے فرمایا والا تب طلوع اپنے آپ کو قتل نہ کرو اگر میں ایسا کرتا تو اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہو جاتا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ نہ فرمایا اس کا مطلب یہ معنی بھی اس میں شامل ہے ان اللہ کا نبی تم رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے تبھی تو تمہیں یہ احکام دے رہا ہے وَظُلْمًا اور جو کوئی ایسا کرے گا کون دوسرے کے مال کو کھائے گا یا احکام کی نافرمانی نہیں کرے گا عدوانا زیادتی کرتے ہوئے وہ ظلمن اور ظلم کرتے ہوئے فسوف نصلیہ نارا تو ہم قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آگ میں ڈال دے گا فرمایا ہاں وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ پر آسان ہے دو لفظ آئے یہاں پر عدوان اور ظلم ماقبل قبل میں بھی عرض کیا گیا کہ عدوان بندوں کے حق میں تجاوز کرنا بندوں کے حقوق ہڑپ کر جانا اور ظلم کے معنی اللہ کے حق میں زیادتی کرنا ظلم کہلاتا ہے سب سے بڑا شرک کرنا ان شرک اللہ ظلم عظیم وہ تو ظلم عظیم ہے گناہوں سے انسان کیسے بچے آگے ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا اور یہ آیت قدر مشکل بھی ہے ان تج کبائر اگر تم بچو گے کبائر بڑے بڑے گناہوں سے کم ہو نہنگ جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے نقف سی آتی کم مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری سہی کو اور سی کا لفظ کل بھی گزرا تھا ایک جگہ وہاں میں نے کہا تھا صغیر گناہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغیر گناہ پر معاف کر دے گا ایک ایک گناہ سے بچنا تمہارے بس میں نہیں ہے لیکن بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے اللہ معاف کر دے گا بظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے گناہوں سے انسان بچا تو چھوٹے فری میں معاف ہو گئے سب کے سب یوں ہی معاف ہوتے چلے گئے نہیں صحابہ اور تابعین نے جو تفسیریں فرمائی ان سب کا جو نچوڑ ہے وہ یہ نہیں ہے فرمایا بڑے گناہ سے مراد سب سے بڑا گناہ شرک ہے جو شرک سے بچے گا وہ دوسرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اسی صورت میں آ رہا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے سوا جو گناہ جس کا چاہے گا معاف کر دے گا اور آگے بڑھیے شرک نہیں اس کے علاوہ جو بڑے گناہ ہیں جب ان بڑے گناہوں سے بچ کر کے آدمی نیکیاں کرے گا تو ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ان نیکیوں کی وجہ سے غلطیاں معاف ہو جائیں گی اور نیکیوں کی وجہ سے کتنی غلطیاں معاف ہوتی ہیں یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے آئے تو چلتے ہوئے قدموں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ اور آپ وضو کرتے ہیں تو وضو سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں ہاتھ دھوئے تو اس کے گناہ معاف حالانکہ ابھی ان گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں لیکن جب یہ نیکیاں کریں گے تو نیکیوں کی وجہ سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور اللہ داخل کرے گا تم کو عزت کے داخل کرنے کی جگہ میں مدخلن اس میں ظرف اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے تم کو داخل کرے گا جنت میں عزت کے ساتھ داخل کرنا فتل ایک زبردست تعلیم اور ایک زبردست مرض سے انسان کو نجات دلایا جا رہا ہے انسانوں میں پروردگار نے تفاوت دیا فرق دیا کسی کو حسین بنایا کسی کو اس طرح کا نہیں بنایا کسی کو موٹا بنایا کسی کو پتلا بنایا کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہر انسان کو الگ ڈھانچہ دے کر الگ سانچہ دے کر ہر چیز الگ دے کر بنایا اب انسان صرف یہی سوچتے رہے افسوس میں پستہ قد ہوں کیا بتاؤں اگر میں لمبا ہوتا ظاہر ہے اس کے یہ سوچنے سے وہ لمبا تو نہیں ہو جائے گا مگر اندر اندر کڑتا رہے گا اور اس کو بیماریاں لگتی رہیں گی اور ایک لمبا آدمی کہے کہ یار خام خواہ جب بھی پس جگہ سے گزرتا ہوں سر ٹکراتا ہے دروازے سے گزرتا ہوں سر ٹکراتا ہے کاش کے میں چھوٹا ہوتا ہے مصیبتوں سے بچ جاتا اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا اور خام خواہ اندر کا روگ لگے گا اور اس سے بڑھ کر کے مرد اور عورتیں عورتیں ہر وقت میں یہ سوچتی رہیں کاش کے میں مرد ہوتی تو میں امام بنتی میں معذن بنتی اور میں فلاں کام کرتی اور فلاں کام کرتی اور مرد یہ سوچتا رہے کاش کہ میں عورت ہوتی اور پھر میں بچے جنتی اور پھر فلاں کام کرتی اور فلاں کام کرتی ظاہر ہے مرد عورت نہیں بن سکتا اور عورت مرد نہیں بن سکتی اور جو پروردگار نے تقسیم کی ہے عورت کو آدھا دیا مرد کو ڈبل دیا اگر وہ یہی آپس میں سوچتے رہیں گے تو اس سے کچھ ملے گا تو نہیں البتہ اندرونی طور پر روگ لگتے رہیں گے ولا لا اور مت تمنا کرو اس چیز کی جو فضیلت دی اللہ نے جس کے ذریعے سے بعض تم تم میں سے بعض کو بعض بعض پر مردوں کو عورتوں پر عورتوں کو بعض معاملات میں دوسریوں پر فضیلت اس کی تمنا نہ کرو جو پروردگار نے جس کو دیا اس کو لو اس پر قناعت کرو اسی میں تمہاری بہتری ہے مل نصیب مما سید مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا جو نیکیاں کی مردوں کو اس میں حصہ ملے گا وللنساء نصیب مما اکتسبنا اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے مرد نیکی کریں گے ان کو بھی اس کا سوا ملے گا عورتیں نیکی کریں گے ان کو بھی سوا ملے گا اگر یہ بات ہو کہ مرد بڑی جنت میں جائے گا اور چھوٹی جنت میں جائے گی تو پھر عورت کو کہنے کا حق تھا کہ مجھے کیوں عورت بنایا گیا یہ تو کہا نہیں گیا عورت سمجھے کہ میں بڑی جنت میں جاؤں گی اور مرد چھوٹی میں تو مرد کے افسوس میں مرد بن گیا نہیں لر میں مرد کا سب مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا اللہ من فضله اور اللہ سے مانگتے رہو اس کے فضل کو ان اللہ کان بكل شيء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے وراثت کا مسئلہ اللہ کے ہاں بہت اہم ہے وہاں بیان کیا پہلے تمہید بیان کی گراؤنڈ بنایا اس کے بعد وراثت کے احکام بیان کیے ایک آخری حکم دیا جا رہا ہے اور سب سے آخری حکم سورت کے آخر میں آئے گا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا وَلِكُلِّن اور ہر کسی کے لیے جَعَلْنَا ہم نے مقرر کیا موالیہ والی مقرر کیے حصہ پانے والے مقرر کیے اس آیت کے بہت ساری تفسیریں بہت سارے ترجمہ یہ جمہور کا ترجمہ ہے اور آسانی کے لیے بس میں یہی عرض کرتا ہوں کل جعلنا موالیہ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا موالیہ وارث حصہ پانے والے مما ترک الوالدان جو چھوڑا ہے ماں باپ نے والاقربون اور جو چھوڑا ہے رشتہ داروں نے ہر ایک کے لیے حصہ مقرر ہو گیا اب حصے والے کو حصہ پہنچے گا اور جو دوسرے لوگ آپ ان سے دوستی لگا لو کسی کو اپنا بھائی بناؤ کسی کو بیٹا بنا لو لے پالک بنا لو کیا ان کو بھی حصہ ملے گا جائیداد میں کہا نہیں جائیداد کا حصہ مقرر ہو چکا انہیں کو ملے گا جن کا حصہ مقرر ہوا آپ نے کسی کو لے پالک بنا رکھا ہے کسی کو منہ بولا بھائی بنا رکھا ہے کسی کو دوست بنا رکھا ہے اپنی زندگی میں ان کو جو دینا چاہتے ہو دے دو اور ان کو قابض کرا دو اس کے اوپر گھر داماد کا بھی یہی مسئلہ ہے اگر آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں دے دو قابض کر دو آپ کے جانے کے بعد جائیداد اس طرح بٹے گی جس طرح اللہ نے بانٹ دی ہے یا یہ ہے کہ وسیعت کر دو اگر وسیعت کرو گے تو پھر ون تھرڈ میں وہ بھی چل جائے گی والذین عقدت ایمان اور وہ لوگ عقدت مضبوط کیا ہے تم نے قسموں کو ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے دوست بنایا ہوا ہے بھائی بنایا ہوا ہے فاتوہم نصیبہم ہوں دے دو ان کو بھی ان کا حصہ مگر اپنی زندگی میں خود دو مرنے کے بعد نہیں ملے گا ان اللہ کان علی کل شہیدا بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے گواہ ہے خود اوپر تمہید تھی کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اصل جو مرض ہے جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو امیر بنایا عورتوں کو معمور بنایا گھر کے اندر ایک وزیر خارجہ ایک وزیر داخلہ ایک امیر ہے ایک معمور ہے تو معمور بس ساری زندگی یہی سوچتی رہے کہ مجھے کیوں معمور بنایا گیا یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے یہ حکمت ہے الرجال قوامون علی النساء مرد قوامون سرپرست ہیں مرد منتظم ہیں مرد بلند درجے والے ہیں علی النساء عورتوں پر امیر ہیں قوامون کے لفظی معنی قائم ہونے والے کھڑے ہونے والے انتظام کرنے والے ہیں عورتوں کے عورتوں کے سرپرست ہیں امیر ہیں ہیں بما کیوں وہ بما فضل اللہ بعضهم بعض اس وجہ سے کہ اللہ نے تم ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے دو انسان ہیں میاں اور بیوی ظاہر ہے ان میں سے ایک امیر بنے گا ایک معمور بنے گا زندگی گزارنے کے لیے گھر کے اندر ایک کو سرپرست بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا مرد کو سرپرست بنا دیا اور اس کو قوا بھی ویسے دیے اس کو جسم کی ساخت بھی ویسے دی کہ وہ بڑے کام کر سکے طاقت کے کام کر سکے اور اس وجہ سے کہ بیمار انفقو انہوں نے خرچ کیا ہے من اموالہم اپنے مالوں میں سے مہر مرد نے دیا خرچے کا ذمہ دار روٹی کپڑا اور مکان مرد ہوا تو اس لیے ہم نے مرد کو سرپرست بنایا اگر عورت کو بنا دیا جائے تو وہ کہے گا جناب اس سے مہر مجھے دلواؤ اس سے خرچہ مجھے دلواؤ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ تو عورتیں مردوں کے ماتحت وہ معمور اور مرد منتظم گھر کا سرپرست تو عورت کی کوئی شان نہیں فوراً عورت کی شان بھی بیان فرمائی کہ تم بھی دلگیر نہ ہو فالصالحات تو نیک بیویاں وہ ہیں قانتات جو عاجزی کرنے والی فرما برداری کرنے والی اللہ کی فرما بردار اللہ کے حبیب کی فرما بردار اپنے شوہروں کی فرما بردار حافظات جو حفاظت کرنے والیاں ہیں فی ازواجی ہن اپنے شوہروں کے بارے میں للغیبی عدم موجودگی میں غیب غیب میں غیب فصال قانتات حافظات غیبی ازوا ازواجہن اور لی معنی میں فی کے فی غیبی ازواجہن اپنے شوہروں کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں یہ نیک عورتیں کس کی حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں گھر کی حفاظت کرتی ہیں سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں کیوں بما حسیز اللہ اللہ کے حفاظت کرنے کی وجہ سے لفظی مانا یہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مفول چھپا ہوا بما اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی تو وہ گھر کے محافظ ہیں اور دوسرا معنی اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو گھر کا نگران بنایا گھر کا محافظ بنایا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو توفیق دی وہ حفاظت کریں اللہ نے توفیق والا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا اور مجھے لگا کہ یہ زبردست ترجمہ ہے کہ گھر کی حفاظت ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے انہی کے ذمے رکھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار آپ کی چیزیں ہیں مگر آپ گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ میری ٹوپی کہاں ہے میرا رومال کہاں ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں کوئی ذمہ دار ہوں مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ محافظ تو ہی بنائی گئی ہے و تی تخاف ہونا مرد کو نہیں یاد رکھتا اس کو یاد رکھتا ہے مزاج ہی اللہ نے ایسا بنایا جس کے جو کام لگایا ویسا اس کا مزاج بنایا و تی تخاف ہونا شوزہ ہن مرد سرپرست گھر کا نظام چلانا ہے تو منتظم آدمی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو کیسے ڈانٹ ڈپٹ کرے ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے جو ذرا سا ادھر ڈیٹ دھماکہ نہیں نہیں ولاتی اور وہ عورتیں تخافون او اور شوہر تم ڈرو نشوزہن ان کی نافرمانی سے ان عورتوں کی حکم عدولی سے تم ڈرو فائز تو کیا کرو تم بات کرو نصیحت کرو گھر کے اندر نیکی کا ماحول بناؤ گھر کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم کرو سمجھاؤ ان کو سمجھایا مسئلہ حل ہو گیا نہیں حل ہو سکا وہ جرو ہوں نہ فلم تو پھر جدائی اختیار کرو ان سے فلم مزاج بستروں میں بستروں میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا گھر میں نہیں بستروں میں اگر بیوی سے ناراض ہو کر دوسرے گھر میں چلا جائے گا غلط فہمی پیدا ہوگی ہاں بستر الگ کر دو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ اور یو پی والے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہمیشہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ میاں بیوی کا کام ہی ایک ہی کمرے میں رہنے کا ہے پھر مزاج ہی اس سے جب ناراض ہوں تو تب بھی اس طرح الگ کریں وزری اور تیسری بات ہے کہ سمجھایا بھی بہت تقریریں کی بستر بھی الگ کر لیا مگر بات پھر بھی نہیں بنی تو وزریبو ہننا پھر مارو ان کو ذرا و یزریبو ضرب شدیدہ نہیں نہیں ضرب شدیدہ نہیں اتنا مارو صرف اتنا مارو کہ جس کا نشان ظاہر نہ ہو اور اگر نشان ظاہر ہو گیا مارا بیوی کو اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آپ کی بھی ٹانگ توڑی جائے گی عدالت میں بیوی کو مارا اس کا بازو ٹوٹ گیا آپ کا بھی بازو توڑا جائے گا اتنی اجازت نہیں ہے بس زیادہ تھپڑ بس ڈانٹ تھپڑ اس سے زیادہ نہیں یہ قانون کی بات بتا رہا ہوں مذاق نہیں ہے اگر مارنے لگے آپ بیوی کو اس کی ناک ٹوٹ گئی آپ کی ناک توڑ دی جائے گی عدالت میں برابری نہ بس دانت پھوٹ گیا دانت کے بدلے میں آپ کا دانت توڑا جائے گا بدریب تو مارو ان کو مگر معمولی مارنا ڈانٹ ڈپٹ بس ہاں۔ فَإِنْ فائن بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم سرپرست ہو اب خام خواہ گھر میں جھگڑے مت تلاش کرو تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو مت تلاش کرو تم ان کے اوپر راستے کو یعنی بات مان گئی لیکن تمہیں غصہ نہیں اتر رہا ہے اب غصہ اتارنے کے لیے کوئی طریقہ تلاش کر رہے ہیں کیسے اس کی پٹائی کرو ان اللہ کان علیم کبیرا میں نے عرض کیا تھا کہ جو آیت کے آخر میں اللہ کی صفتیں ہوتی ہیں اس میں آیت کا نچوڑ ہوتا ہے دیکھیے نا بے شک اللہ بلند ہے بڑا ہے تجھے عارضی طور پر چار دن کے لیے بڑا بنایا اور گھر میں تو تھانے دار بن گیا تجھے تھانے دار تو نہیں بنایا گھر کا سرپرست بنایا اللہ بڑا ہے بلند و بالا ہے تو کیا اللہ کا معاملہ اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جس نے گنا کیا چلو اس کو ہٹاؤ اس کو مارو اس کو کہا کتنا برداشت کرتا ہے وہ تو بھی اسی طرح برداشت کر تخلقو کو بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق میں اللہ کے اخلاق اپناؤ اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ شوہر نے بڑی کوشش کی کہ معاملہ حل ہو جائے لیکن بعض دفعہ جھگڑا باہر نکل آیا اور اردو والے کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی گھر سے جھگڑا باہر آ گیا وَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر تم ڈرو اور اگر تم ڈرو تم سے مراد کون اے مرد اور عورت کے سرپرستو یا اے مسلمانوں کے ذمہ دارو یا اے سارے ایمان والو اگر تمہیں ڈر لگے کہ یہ تو کئی دنوں سے ان کا چکر چل رہا ہے بستر بھی الگ کیا آپ اس میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی مگر اس کے باوجود بھی معاملہ نہیں سدھرا تو تم تماشا دیکھو گے نہیں وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم ڈرو شفاق بینہما ان دونوں کے درمیان کی دشمنی سے دونوں کے درمیان کی دوری سے فب تو فوراً تم انتظام کرو صلاح کا کیسے کرو فب بھیجو تم حَكَمًا ایک فیصلہ کرنے والا من اہلی ہی شوہر کے گھر میں سے وَحَكَمًا اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلی بیوی کے گھر میں سے تلاش کرو دونوں میں ادھر سے ایک بوڑھا ادھر سے ایک بوڑھا دونوں بزرگ سمجھدار رفتہ بوڑھا نہیں کہ جو کسی کام کا نہیں رہا اس کو بھیجو فیصلہ کرے وہ بیچارہ کیا کرے گا فیصلہ سمجھدار ہوشیار اور اللہ سے ڈرنے والا بڑی حکمت کی بات فرمائی فرمایا یہ دونوں بڈھے بیٹھے اب پینچ نہیں کہا کچہری لگاؤ چار سو لوگ بلاؤ نانا ایک سمجھدار ادھر سے ایک سمجھدار ادھر سے کیوں جتنا زیادہ لوگوں میں یہ معاملہ جائے گا اتنا زیادہ الجھے گا پہلے تو گھر کے اندر کا خود حل کرو خود حل کرو آخری کوششیں ناکام ہو گئی گھر سے باہر نکلا اب صرف دو بندو زیادہ میں نہیں یوریدا اگر یہ دونوں چاہیں گے اصلاح صلح سلح کرنا یوسفق اللہ ہو اللہ جوڑ پیدا کر دے گا بینہما ان دونوں میں اگر یہ دونوں چاہیں گے سلح کرنا کون دونوں یہ بھی مراد ہو سکتے ہے کہ میاں اور بیوی اگر ملنا چاہیں گے تو اللہ سلاح پیدا کر دے گا جوڑ پیدا کر دے گا اور اگر انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمیں تو ملنا ہی نہیں ہے اور جھگڑا کر کے آخر میں تلاش تک پہنچانا ہے تو پھر پہنچ جائے گا مسئلہ وہاں تک لیکن اسی کا دوسرا معنی بھی کہ یہ جو بڈھے تم نے ایک دوسرے سے کھڑے کیے سالس یہ اگر جوڑنے والے ہوں گے یہ پینچ ہوں گے تو ملیں گے اگر کھڑ پینچ ہوں گے تو یہ کیا چاہیں گے کہ لڑائی چلتی رہے اور ہماری بھی کھڑپینچی چلتی رہے اور آج دنیا میں پنچ بہت کم ہیں کھڑپینچ پینچ زیادہ ہیں کھڑپینچ پینچ کا معنی بتایا تھا نا میں نے وہ کیا کھڑ بچہ جب گائے کا بچہ مرتا ہے نا تو ہم اس کی کھال اتار کے اس میں بھس بھرتے ہیں گھاس بھرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کھڑ بچہ کہ بچہ نہیں ہے یہ کھڑ بچہ ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو ملنا کہتے ہیں اور جو یوں ہی کھڑا ہو جائے اس کو کھڑ ملنا کہتے ہیں اسی طریقے سے جو فیصلہ کرتا ہے وہ پنچ اور جو جھگڑے کرائے وہ کھڑ پینچ آج کھڑ پینچ زیادہ ہے نی اریدا اگر وہ دونوں صلاح کرنا چاہیں گے اگر وہ دونوں صلاح کرانا چاہیں گے اللہ جوڑ پیدا کر دے گا دونوں میں اور کون صلاح کرانا چاہتا ہے اور کون پینچ ہے اور کون کھڑ پینچ ہے ان اللہ کان علیما خبیرا اللہ کیسے الفاظ آتے ہیں آیتوں کے آخر میں اللہ جانتا ہے خبر رکھتا ہے کون چھپے گا اس سے تیرے دل کی باتیں بھی اس سے نہیں چھپیں گی بے شمار لوگ خاص طور سے ہمارے قبائل میں اسی کے اوپر جی رہے ہیں کہ لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں اور تھوڑے ان سے بٹورے تھوڑے ان سے بٹورے اسی سے ان کا گزارا چلتا رہتا ہے ان کا ذریعہ معاش یہی ہے انہی لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے چھپ نہیں سکتے تم اللہ سے وَعْبُدُ بدال تذکرہ چل رہا تھا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا فرمایا میاں بیوی کے حقوق ادا کرو کچھ اور لوگوں کے حقوق ہیں ان کے بھی ادا کرو کون کون واہب اللہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی عبادت کرو جب بھی حقوق کا تذکرہ ہوا قرآن پاک نے ہمیشہ و قدا ربو کا اللہ تابداللہ سب سے پہلا حق انسان پر اللہ کا ہے اس کی عبادت کرے اس کے حق کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ولا تو بھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو کسی چیز کو نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو نہ فرشتے کو نہ نبی کو نہ ولی کو وہ احسانہ اور دوسرا حق ماں باپ کا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان نیک سلوک کرو وہ احسن دینو بلواد پوری بات اور نیک سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے اور ماں باپ کے بعد وبد القربا دل قربا اور رشتے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو ولیما یتیموں کے ساتھ یہ نہیں کہا یتیموں کو کھلاؤ پلاؤ نیک سلوک کرو معاشرے میں ان کو عزت سے رکھو ان کو ان کا مقام دلواؤ والمساکین اور غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرو ان کو بھی معاشرے میں ان کا مقام دلواؤ والجاری جاری دل قربا اور نیک سلوک کرو الجاری پڑوسی کے ساتھ ذل قربا جو قرابت والا ہے اور قرابت والے کے دو معنی ایک معنی یہ جو پڑوسی بھی ہے اور رشتے دار بھی ہے اور دوسرے معنی جو پڑوسی ہے اور اس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے امی عائشہ صدیقہ کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو عرض کیا کتنے پڑوسی فرمایا تمہارے گھر سے لے کر چالیس گھروں تک جتنے ہیں یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں عرض کیا اتنے لوگوں کا کیسے حق ادا کریں ایک چیز بانٹنی ہے آپ نے فرمایا سبزی بناتے ہو تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو پڑوسی کو بھی دے دیا کرو کتنے لوگوں کو کیسے بانٹیں گے فرمایا پھر جس کا دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا حق پہلے ادا کرو والجار الجنوب اور جنوب والے پڑوسی کا حق ادا کرو جنوب کون ہے اس کے دو معنی ایک معنی کنارے والا اور ایک معنی اجنبی اگر اجنبی کریں گے تو مطلب کیا اس پڑوسی کا بھی حق ادا کرو جو تمہارا رشتہ دار نہیں چاہے غیر ایمان والا ہی کیوں نہیں ہے اور اس پڑوسی کا بھی حق ادا کرو جو کنارے پر رہتا ہے تمہارے گھر سے ذرا دور رہتا ہے وہ صاحب بل اور اس ساتھی کا حق ادا کرو بل جمبی جو پہلو میں بیٹھنے والا ہے اس کا حق کیا ہے اس کو بیچارے کو پیچھے نہ دھکیلو اس کو بھی جگہ دو بیٹھنے کے لیے وہ بھی پڑھنے کے لیے آیا ہے آپ اتنے چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں ایک کنال زمین پر آپ بھی قبضہ کر لیں تو یہ دوسرے جو چارے وہ کہاں جائیں گے وہ صاحب بل اور پاک میں بیٹھنے والے کا حق ادا کرو اور صاحب بل جمب کا معنی بہت وسیع ہے ڈپارٹمنٹ میں ہیں اپنے پولیس کا حق ادا کرو کوئی مل کر کام کرتے ہیں ساتھی کا حق ادا کرو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساتھی کا حق ادا کرو ایسے بیٹھو کھل کر کے بیٹھو سب کو برابر برابر جگہ مل جائے اور اس پر یہاں بھی عمل ہونا چاہیے بیچارے کوئی کچھ لوگ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں پپاہی پیچھے کر دو کون سی پریشانی رہتی ہے ہاں؟ اچھا وہ اچھا نیند کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اچھا، ٹھیک وبن سبیل اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک کرو وما ملکت ایمان حکم آہا یہ اسلام ہی حکم دے سکتا ہے ان کے ساتھ نیک ہم سلوک کرو ملکت ایمان حکم جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ اس کے لیے بس وہ ایک ہی روایت یاد رہے کہ سو بار بھی معاف کرو تو عرض کیا یہ تو بڑا مشکل ہے اس سے تو بہتر ہے آزاد کرنا فرمایا ہاں یہی مقصد ہے آزادی کر دو ان اللہ لا يحب بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کس کو دو قسم کے انسان ہیں جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے ایسے بندے نہ بننا اللہ ان کو پسند نہیں کرتا یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں کون کون من کا مختالا ایک وہ جو مختار ہو دوسرا وہ جو فخور ہو مختار کے معنی اکڑنے والا اور فخور کے معنی تکبر کرنے والا مگر الفاظ نہیں کس میں بیان کریں مختال جو دوسروں کو دکھاتا ہے کہ میں بڑا ہوں ٹوپی بھی ذرا ٹیڑھی کر کے اڑتا ہے پگڑی بھی ذرا اٹھا کر کے رکھتا ہے چلنے میں بھی لگتا ہے کہ واقعی دن بڑا آدمی ہے ہم ایک جگہ گئے اجنبی ماحول میں فیصلہ کرنا تھا تو ہمارے ایک نے کہا کہ سرپنچ صاحب آپ آگے آ جائیں میں نے بعد میں پوچھا نا نمبردار صاحب میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ نمبردار تھا کہتا ہے اس کی چال نہیں دیکھ رہے تھے کیسا بیٹھا ہوا تھا وہ تو مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے میرے منصوب پر فائز ہو گیا ہے میں اس سے سمجھ گیا کہ یہی نمبردار ہوگا اکڑ کر مت بیٹھو تمہاری چال سے تمہارے بیٹھنے سے چلنے سے یمشون علی الارض ہونا ایمان والوں کی پہچان ہے جب زمین پر چلتے ہیں تو آج سے چلتے ہیں ان کے چلنے سے لگتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جا رہے ہیں فخورا اور فخر کرنا دوسرے کو نہیں جتانا اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کسی کو نہیں جتا رہا ہے اپنے طور پر ہی بس ہم تو بڑے لوگ ہیں بڑے لوگوں کو نہیں ملنا چاہیے کسی سے اللہ دین اب خلون آج اگر اس کو سمجھنا ہونا آپ کبھی ٹرین میں سفر کیجئے گا جنرل ڈبے میں بیٹھیں گے تو پانچ منٹ میں آپ کی دوستی لگ جائے گی ایسی کہ بعد میں کئی سالوں تک چٹھیاں بھی ایک دوسرے کو لکھیں گے اور اگر ریزرویشن ڈبے میں بیٹھ گئے تو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد پوچھ لیں گے ایک دوسرے کو کتنے دو اور اگر آپ چلے گئے فرسٹ کلاس میں تو ساری رات ایک نے ادھر کیا ہوا ایک نے ادھر کیا ہوا پڑھنا دونوں کو نہیں آتا الٹی اخبار رکھ کر کے دکھاتے رہے گا کہ میں مصروف ہوں بہت زیادہ اور یہ مصروف ہے شاید اترتے اترتے پوچھ لیں کہ آپ کہاں رہتے ہو ورنہ میری زندگی کا تجربہ ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کیوں یہ فخور ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمایا اللہ ہمیں اس سے بچائے کون ہیں یہ لوگ اللہ دین یب یہ بخل کرتے ہیں یہ اس لیے اکڑے ہوئے ہیں جنرل ڈبے میں بیٹھو کون بےچارا چائے منگائے گا سب کو پلائے گا بھاجی تمہیں ملو تمہیں ملو اور یہ جو فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے ساری رات کھاتا رہے گا والے کو پوچھے گا نہیں کہ تو کون ہے کہاں سے آیا دو ہی وہاں سے سیٹیں ہوتی ہیں ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے مگر بات نہیں کرے گا اس سے کہ میری شان میں کہیں کمی نہ آ جائے ان کی پہچان ہے یہ بخیل ہوتے ہیں گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ذرا مشکل ہے کیونکہ یہ مختال اور فخور کی صفت ہے اور مختال اور فخور دونوں واحد اور یہ جمع تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جنس مراد ہے یہ سارے مختار اور فخور یہ وہ لوگ ہیں اللہ دین اب جو بخیلی کرتے ہیں وہ یا مرون اللہ اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں وہ یک تمونہ ماں آتا ہوں اللہ اور چھپاتے ہیں اس مال کو ما آتا ہوں اللہ جو دیا ہے اللہ نے ان کو من فضلی ہے اپنے فضل سے اللہ نے دیا ہے مگر یہ کیوں منہ بنا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں مجھے چائنا پلانی پڑ جائے میری آنکھوں نے بہت مشاہدہ کیا وہ آتنا نے کافی نا آزاد مہینہ اور تیار کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دلیل کرنے والا عذاب اللہ حفاظت فرمائے یہ مختار اور فخور کی صفت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے اور چونکہ یہ اکڑتا تھا اس لیے دلیل کرنے والا عذاب اکڑ کتنا اکڑتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے میں جو طریقہ ہو گیا نا کہ کوئی آدمی باہر سے آئے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں ایک بت بن کر کے کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے کہتے ہیں جی یہ احترام ہے اس کا اسلام نے قطع نے اس کو پسند نہیں کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان اور کون ہے کائنات میں جو یہ تمنا نہ کرے آپ نے بھی نہیں پسند فرمایا کہ آپ تشریف لائیں اور صحابہ کھڑے ہو کیسے صحابہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر بیٹھتے ہوں گے جب آپ تشریف لاتے ہوں گے تو تعلیم دینی تھی دوسروں کو فرمایا نہ اور فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں تو اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کو جہنم کا پل بنایا جائے اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں والذین ينفقون اموالهم ہوں الناس لیکن ہاں ایک بات اس میں الگ ہے آپ کسی سے صرف اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں بت بن جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بالکل اجازت ہے گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بالکل اجازت ہے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوتی تھی آپ کے ہاتھ مبارک چوم لیتی تھی پھر آپ کو بٹھاتی تھی اس کی بہت مثالیں ولدینا اور آگے بڑھنے سے پہلے پھر بھی سمجھیں شرک پسند طبیعتیں جو کہتی ہیں جی یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے وہ شریعت وہ اللہ کا دین جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے کیا اس میں ان چیزوں کی اجازت ہے کیا آپ کسی زندے اور مردے کے آگے سر جھکائیں آپ سے پوچھا گیا دو آدمی ملتے ہیں این یا رسول اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جھکے ایک دوسرے کے لیے فرمانا مسافہ کریں گلے ملیں اس کے سوا کچھ نہیں اگر یہ جائز ہوتا کسی کی تعظیم کے لیے جھکنا اور سجدہ کرنا تو اس کائنات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اس کا مستحق تھا اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہو سکتا ہے انہوں نے جن کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان حضرت طلحہ کے لیے فرمایا کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ماں باپ کو فرمائے میرے ماں باپ تم پر قربان ان کو اجازت نہیں جھکنے کی اللہ کے حبیب کے سامنے تو کسی اور کے سامنے کوئی جھک سکتا ہے والذین ينفقون اموالهم بخیلی کی بات آئی تھی تو فور ان کے صدقے خیرات کا بھی تذکرہ ہوا کو کہنے کی نہیں کافی خیرات دیتے ہیں دان دیتے ہیں اخباروں میں چھپتا ہے روزانہ کہاں معلوم ہے ولدی نہیں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمنون باللہ اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر یوم الاخر اور نہ آخرت کے دن پر یہ کون لوگ ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں شیطان ان کے مال کو اڑا رہا ہے اس پر کوئی ثواب نہیں وہ وہ شخص ہو لیے اورین ساتھی فسا کرینا تو کتنا برا ہے یہ ساتھی ایسے لوگوں کو جہنم کا کنڈا بنایا جائے گا انسان کا ضمیر پھڑک جاتا ہے اچھا جہنم میں جائیں گے اتنے اچھے اچھے خوبصورت لوگ بہترین لباس پہننے والے فرمایا کام بھی تو دیکھو اللہ کی ان سے کے ساتھ کوئی دشمنی تھی کیا وما ذا علیہم کیا تھا ان کے اوپر کیا ہو جاتا ان کا کیا گھس جاتا ان کا لو آمنو باللہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ وما ماضا علیہ کیا تھا ان پر کیا حرج تھا ان پر لو باللہ اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر والیوم الاخر آخر اور آخرت کے دن پر وہ انفقو اور خرچ کرتے اللہ کے مما رضا اللہ اس روزی میں سے جو اللہ نے ان کو دی ہے وکان اللہ بہم علیما اور اللہ ہے ان کو جاننے والا ان اللہ لا یظلم ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها اللہ نے ان کو جہنم میں بھیجا اس لیے بھیجا کہ اسی کے مستحق تھے اگر یہ نیکیاں کرتے ایمان قبول کرتے اللہ قطعا اس کو ضائع نہ کرتا ضائع کرنا ظلم ہے اللہ ظلم کر سکتا ہے ان اللہ ظلم یظلم بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا مثقال ذرت ذرے کے برابر مثقال کا ترجمہ ہمیشہ وزن برابر اور ذرہ کے معنی دو ایک نملت صغیرہ جو آپ نے جلالین میں پڑا چھوٹی سی چونٹی بالکل ذرا سی لال چونٹی اور دوسرے معنی ذرہ وہ جو سورج کی دھوپ میں ذرا سے دھول نظر آتی ہے یوں نظر نہیں آتی اس کو ذرہ کہتے ہیں اسی سے وہ ایٹم اسی سے ایٹم بم بنا میں اسی کو القنبلۃ الذریہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے کہاں کرتا ہے جس کو جہنم میں بھیجا وہ جہنم ہی کا مستحق تھا بلکہ اس کو جنت میں بھیجنا ضرور تھا بلال حبشی بھی وہیں جائیں اور امیہ بھی اسی جنت میں چلا جائے کیا یہ ظلم نہیں ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وہ ظلم کرے گا اس کی شان تو یہ ہے ان تک اگر ہوتی ہے کیا چھپا ہوا ہے نیکی حسنتن کوئی نیکی ہوتی ہے تو بڑھا دیتا ہے اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے سات سو تک بڑھاتا ہے اور کبھی اس سے بھی زیادہ وَيُوتِ مِن مِلَّ دُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا اور اس نیک آدمی کو دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑا عجر نیکیاں کیا ہم ہی کیا نیک لوگ کیا اللہ اپنی طرف سے دیتا ہے بندوں سے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے کچھ کر کے دکھائیں کچھ مانیں فقی فیضا جینا شہید آہا نیکی کا ثواب کہاں ملے گا آخرت جیسا آخرت کا آیا آخرت کا منظر پیش کیا مگر یہ وہ منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی ابن کعب سے فرمایا کہ قرآن سناؤ انہوں نے سے عرض کیا آپ پر تو نازل ہوا آپ کو سنا فرمایا ہاں قرآن مجھے حکم ہے تم سے سننے کا قرآن سنانا شروع کیا جب ابئی پہنچے آپ کی آنکھوں سے کی لڑیاں لگ گئیں آپ فرمایا بس بس بہت ہو گیا فقی فیضا جینا تو کیسا منظر ہوگا ایزا جینا جب لائیں گے ہم من کل امت ہر ایک جماعت میں سے بھی شہید گواہی دینے والا پیمبر لائیں گے ایک ایک پیمبر آئے گا گواہی دو آپ نے ان کو دین پہنچایا تھا جی پہنچایا تھا پھر انہوں نے مانا نہیں مانا وہ جینا بھی شَهِيدًا اور ہم آپ کو لے آئیں گے ان سب پر گواہ بنا کر کن سب پر ان تمام انبیاء پر گواہ بنا کر لے آئیں گے آپ کی امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت کی گواہی کا تذکیہ کیا فرمائیں گے امت کے حق میں گواہی دیں گے دوسرے پارے کے شروع میں میں تفصیلی بتا چکا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے اب کوئی آدمی شہید سے حاضر اور ناظر اور کیا معنی سمجھتا رہے ہم کہیں گے اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ یہ کہنا چاہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تفسیر نہیں سمجھے صحابہ بھی نہیں سمجھے تھے اور چودہ سو سال کی امت بھی نہیں سمجھی اب میں سمجھ گیا وجینا جینا بھی کہ ہاولا شہیدا اور اس کے ایک تفسیر صحابہ نہیں کی وہ اولائی سے مراد یہ یہ سے مراد یہ مکہ والے آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کر لائیں گے یوم یو کفروا یہ ہے وہ منظر جس پر آپ کے آنسو نکلے یوم اس دن یَ پسند کریں گے اللہ کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ الرسول اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ پسند کریں گے مگر ان کے اس منظر پر آپ کو آنسو نکل گئے کتنا آپ کا دل نرم ہے لو تصواء بھی پسند کریں گے کاش کے تصوا برابر کر دی جائے ارگ زمین بہم ان کے ساتھ یعنی ان کو مٹی بنا دیا ہوتا اور وہ دوبارہ زندہ ہی نہ ہوئے ہوتے وہ حساب و کتاب کے لیے اٹھائے نہ جاتے کاش ایسا ہوتا مگر ہوگا نہیں ولاکمون اللہ حدیثہ اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثاً کوئی بات نہیں کچھ نہیں چھپے گا ولا تخوہ نے تم تم میں سے کوئی کسی بات کو چھپا نہیں سکے گا کسی کی کوئی بات نہیں چھپے گی نیکیوں کا تذکرہ چل رہا ہے نیکیوں سے روکنے والی ایک بلا وہ گندی چیز بھی ہے شراب جو انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ نیکی سے اس نے روک دیا اور ابھی اوپر آیا تھا ولا تو شریک و بھی شہیہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ شراب کبھی کبھی بے اختیار شرک کا باعث بنتا ہے بے اختیار اس پر معافلہ نہیں مگر شراب پی کر کے شرک یا کلمات نکل سکتے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے فوراً اس سے منع کیا جا رہا ہے اے ایمان والو لا تقرب الصلاة مت قریب جاؤ نماز کے وان تم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو شراب کے نشے والے کو کہتے ہیں سکارا میں نے زور دے کر اس لیے کہا شاید آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اونچے درجہ کے ولی ہوتے ہیں کہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ یہ سکارا ہو جاتے ہیں ارے یہ ولی ہے سکارا شراب کے نشے میں مست ہو جاتا ہے وان تم سکارا اس حال میں کہ تم سکارا ہوں کوئی مقام نہیں ہے جہاں نماز معاف ہو سکے اگر ہوتی تو صحابہ کی ہوتی اللہ کے حبیب کی ہوتی اور جو سمجھتا ہے میری ماں ہے وہ پرجے دل دے گا بددین بے دین بلکہ مشرق ہے وان تم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہوں نماز کے قریب مت جاؤ کہیں غلطی نہ ہو جائے تم سے اور ایسا ہو گیا اس کے شان نزول میں ابو داود شریف میں روایت ہے نام لینا مناسب نہیں کہ کسی کے نام کے ساتھ کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ بیٹھ جائے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی فرمائی اور دعوت کی صحابہ کی اور شاید یہ وہی نکاح ہے کس کا کون سا جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے نکاح کیا انہوں نے عرض کیا کر لیا آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن ولیمہ کرو چاہے آپ ایک بکری ذبح کر کے اپنے دوستوں کو کھلاؤ مگر ولیمہ کرو انہوں نے دعوت کی اور دعوت کھاتے کھاتے مغرب کا وقت ہو گیا اور ان کا گھر اس وقت میں مسجد نبی سے کافی دور تھا جہاں مغرب کے وقت میں دوڑ کر جماعت میں نہیں پہنچا جا سکتا تھا اس لیے ان کے گھر کے اندر ہی نماز ہوئی مغرب کی ایک صحابی نماز پڑھنے لگے چونکہ اس وقت میں شراب حرام نہیں تھی اور جس طرح ہم کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں وہ کھانے کے بعد اس طرح تھوڑی بہت شراب پی لیا کرتے شراب آرام نہیں تھی جب نہیں تھی تو کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں تو انہوں نے بھی شراب پی مگر جب نماز میں کھڑے ہوئے تو قل یا ایوہ الکافرون لا بدو کے بجائے فرم پڑ گئے آبدو ماتاب او کافرو ہم بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو شرک ہو گیا بے اختیار شرک اس سے ڈانٹا گیا کہ اس چیز سے بچو لیکن ابھی حرام نہیں قرار دیا بس اس سے دوسرا مرحلہ ہے جب حرام ہو جائے گا ون تم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو حتا تعلم ما تقولون یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو نہیں سمجھے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں یہ وظیفہ ہے میں دہرا رہے ہیں سبق معلوم ہونا چاہیے امت کو پتہ چلے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی، دل نہیں لگتا نماز میں پڑھتے کیا ہیں کہتے معلوم نہیں وہ سبق پڑھتا رہتا ہوں دہراتا ہوں نماز علماء کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے میں پڑھتے ہیں نقید کم لوگوں کو اس کا ترجمہ میں معلوم ہوتا ہے حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو ولا جنوبن اور نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جنوبی ہو تم پر غسل فرض ہو گیا ہو اللہ عابری سبیل مگر یہ کہ تم راستہ کراس کر رہے ہوں حتیٰ تغتسلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو نماز کے قریب نہ جاؤ اس سے پہلے غسل کرو جنوبی حالت میں اللہ عابری سبیل مگر یہ کہ تم راستہ کراس کر رہے ہوں بعض نے کہا کہ نماز بول کر نماز کی جگہ مراد ہے یہاں تم مسجد میں بھی نہیں جا سکتے جنوبی حالت میں الا یہ کہ راستہ کراس کرنا اور کوئی راستہ نہ ہو تو مجبوری ہے اور یا یہ ہے کہ تم سفر میں ہوں اور جہاں پر تم کو پانی نہ مل سکتا ہو حقاطہ سیلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو مگر سفر کا ذکر آ گیا وہ ان کن تم مردا اور اگر تم بیمار ہو اعلیٰ سفر یا کسی سفر پر ہوں اور سفر میں ایسی جگہ پر نماز کا وقت آ جائے جہاں آس پاس میں کہیں پانی کا انتظام نظر نہ آئے او جا منکم من یا آئے تم میں سے کوئی غائد سے اور غائب کے لفظی معنی مطمئن من الارض زمین کی گہری جگہ کھڈا چونکہ انسان بیت الخلا کے بجائے ہیں کہیں اور اگر ٹوائلٹ کے بجائے کسی اور جگہ جائے گا پیشاب کرنے کے لیے تو ہمیشہ وہ پت جگہ تلاش کرے گا عرب بھی پت جگہ تلاش کرتے تھے اب من الغاہد سے مراد پیشاب کر کے تم میں سے کوئی واپس آئے قضاء حاجت کر کے واپس آئے اولا مت النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور جمہور امت کے نزدیک اس کا معنی میاں بیوی کی ملاقات فلم تجدو پھر تم نہ پاؤ ان پانی سعیدا طیبا تو تیمم کر لو تم سعیدا مٹی سے طیبا پاک مٹی اور سعیدا سطح زمین پاک مٹی سے تیمم کر لو احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر مٹی ملے تو اس سے تیمم کرنا بہتر ہے لیکن اگر مٹی نہ ملے تو مٹی کی جنس کی چیز جو جل کر کے راک نہ ہو اور پگلے نہ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں کیسے تیمم کریں فَمْسَحُوا بِرُؤُمْ وُجُوهِكُمْ وَعَيْدِيكُمْ تو مسا کر لو تم اپنے چہروں کا وَعَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا کتنا مسا کریں حضرت امام شافعی رحمت رحمۃ اللہ علیہ ہاتھوں کے لیے قائل ہیں کہ صرف یہاں تک پہنچوں تک ہاتھوں کا مسا کریں لیکن جمہور امت تینوں عماء اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں ابو داو شریف کی وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتایا آپ نے فرمایا ضربہ تعین دو ضربے ہیں ایک چہرے کے لیے ایک ہاتھوں کے لیے اور وہاں فرمایا کونیوں تک لہذا کونیوں تک تیمم ہونا چاہیے کیسے کریں گے بتا دیتا ہوں ایسے مارے زمین کے اوپر ہاتھ کو انگلیاں ذرا کھلی رکھیں اور ہاتھ کو بالکل ڈھیلا رکھے ایک مرتبہ ذرا آگے لے جائیں پھر پیچھے لائیں پھر مٹی جھاڑ لیں اس لیے کہ مٹی ملنا مقصد نہیں ہے منہ چہرے کے اوپر پھر اس کے بعد ایسے پھیرے کی کوئی جگہ خالی نہ رہے چونکہ یہ بدل ہے متبادل ہے کس کا وضو کا تو جس طرح وضو میں کوئی جگہ چھوڑتی نہیں ہے اس طرح اس میں بھی کوئی جگہ نہ چھوڑیں وضو کونوں تک ہوتا ہے یہ بھی کونوں تک کریں گھڑی ہو تو اس کو بھی اتار لیں پھر ایسے دوبارہ ماریں آگے لے جائیں واپس لائیں جھاڑ لیں پھر یہاں سے ایسے لائیں یہاں تک لے گئے اس طرح کوئی جگہ نہیں بچے پھر ایسے لے جائیں پھر ایسے یہاں سے گھمائیں اس کے بیچ میں بھی پھیر لیں کوئی جگہ خالی نہیں بچے فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ فوراً یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے احساس دلانے کے لیے کہ ان کو بھی احکام دیے گئے تھے مگر انہوں نے احکام کی کس طرح دھجیاں اڑائیں وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے تم ایسا نہیں کرنا علم تر الذین کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کیا غور کیا ان لوگوں پر اوتو نصیبا جن کو ایک حصہ دیا گیا تھا من الکتاب کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا یہ تیسرے پارے میں بھی آیا شاید میں وہاں عرض کرنا بھول گیا حصہ دیا گیا تھا یعنی کتاب کو مکمل طور پر انہوں نے پہلے ہی نہیں قبول کیا تھا کچھ جو ان کو ان کے مزاج کے مطابق تھا وہ انہوں نے لیا تھا وہ حصہ ان کو ملا اگر اس کے باوجود کیا کیا یش درو وہ خریدتے ہیں گمراہی کو وہ یوری السبیل اور وہ چاہتے ہیں انتظلو کہ تم بھی بھٹک جاؤ السبیلا راستے سے ہوشیار رہنا یہ دونوں طبقہ بہت عجیب قسم کے ہیں ان سے شریعت پر عمل نہیں ہوا یہ کبڑے یہی چاہیں گے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے نا اب وہ خود تو عمل نہیں کرے انہوں نے تو گمراہی کو خریدا مگر وہ چاہتے ہیں انتظل لو کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ السبیلا راستے سے اور راستے کی صفت پوشیدہ سبیلا سبی سیدھے راستے سے سرات مستقیم سے یہ تمہارے دشمن ہیں تم کو نہیں جی بظاہر تو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں کہتے ہیں جی بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں اللہ جانتا ہے تمہیں نہیں معلوم واللہ اعلم بیادائکم اور اللہ خوب جانتا ہے بیادائکم تمہارے دشمنوں کو اللہ جانتا ہے وہ بتا رہا ہے تمہارے دشمن ہیں جن کو بتا رہا ہے تم ان کو دشمن سمجھو تمہیں ان کی دشمنی کا پتہ چلے گا مگر بڑے دور جا کر وہ باللہ اللہ اور اللہ کافی ہے تمہارے کام بنانے کے اعتبار سے وہ باللہ اللہ نصیرہ اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کرنے کے اعتبار سے بعض بزرگوں نے اس آیت کی ایک خاصیت بھی بتائی کہ اگر آپ کہیں پھنس جائیں اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اللہ آپ کو مصیبت سے نجات دے گا اور اگر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں چونکہ وہ بدر کے غازیوں کی تعداد ہے تو اس میں اور برکت ہے الذین ہادو یحرفون الکلم تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں ان کی نیکی تو دیکھو کیسے نیک ہیں انہوں نے دین کی کیسے دھجیاں اڑائیں چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پر چل پڑو من الذین ہادو ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یحرفون الکلمہ وہ بدلتے ہیں باتوں کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے تورات اور انجیل کو بدلتے ہیں اپنی کتاب کو بدلتے ہیں تورات کو بدلتے ہیں انجیل تو خیر عیسائیوں کے ساتھ وہ سَمِعْنَا نہ سمیا اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ساتھ میں دل میں کیا کہتے ہیں عَصَيْنَا صحیح نہ ہم نے نافرمانی کی وہاں پیچھے گزر چکا کہ کانوں سے سنا مگر دل سے کہتے ہیں مانیں گے نہیں ابھی کہہ رہے ہیں سن لیا مگر بعد میں نافرمانی کر دیں گے وسما اور کہتے ہیں سن غیر مسما اس حال میں کہ نہ سنایا جائے اس کا کیا مطلب کہا کتنے بدباطن ہیں سیدھی بات کرتے ہیں اس کا ٹیڑھا منو مراد لیتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آتے ہیں تو السلام علیکم کہنے کے وجہ السلام کہتے ہیں اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں تو عرب کا ایک دعائیہ جملہ تھا کہ آپ سنیے ہماری بات اور اللہ کرے آپ کو کبھی کوئی مزاج کے خلاف بات نہ سنائی دے آپ کو ہمیشہ اچھی بات سننے کو ملے کوئی بری بات سننے کو نہ ملے مگر یہ اس جملے کو کیسے کہتے ہیں سن غیر مسمائن اس حال میں کہ تجھے کوئی اچھی بات کبھی سنائی نہ دے یہ مانا لفظ تھا لیکن ان کی مراد کیا تھی کہ تجھے کوئی اچھی خبر کبھی سننے کو نہ ملے بری خبر ہی سنتا رہے استغفر اللہ اور وہ کہتے ہیں رائنا رائنا کیسے کہتے ہیں بھی السنتہم اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے یا تو رعونت سے ماخوذ تو راعینونا راعینونا زبان کو ٹیڑھا کر کے را الگ راعینا رائنا تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کیا بول رہے ہیں اور راعینا کے لفظی معنی کہتے ہیں ہماری رعایت کیجئے اور ان کی کیا مراد تھی اور درست خو اور تش مزاج باللہ یہ ساری اندر اندر گالیاں دیتے تھے اور میں نے وہ دوسرا مانا بھی عرض کیا تھا کہ راہ راہ کیا معنی راعینا ٹیڑا کرتے ہیں کیا معنی وہ نوب باللہ ہمارے گڑری ہے لئی انسنتی ہند اپنی زبانوں کو ٹیڑا کر کے اور دین میں نا دے کر کے اور تانے کا لفظ آگے خود آ رہا ہے قرآن پاک میں یہ کہتے تھے کمال ہے ہم نے ان کو گالیاں بھی دیں اگر یہ سچے نبی ہوتے ان کو پتا کیوں نہیں چلا انہوں نے ہم کو سزا کیوں نہیں دی پتہ ہی نہیں چلتا ان کو نبی نہیں اگر ہوتے تو پتہ چل جاتا فرمایا سب معلوم ہے مگر ان کی اخلاق کی بلندی ہے کہ فوراً اس طرح نہیں تمہیں جواب دیتے ہیں ولو انہم قالوا سمعنا اور اگر ہوتی یہ بات کہ وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ساتھ میں آتا نہ کہتے اس کی جگہ کہتے آتا ہم نے مان لیا اور وہ یہ کہتے وسما ماں ون ظرنا غیر مسما نہ کہتے بلکہ یہ کہتے سنیے ون اور ہم پر توجہ فرمائیے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اص اور درست بات ہوتی زو مانا نہ ہوتا کہ یہ مانا بھی مراد لے لو وہ مانا بھی مراد لے لو لیکن نہیں وہ باتیں کہہ سکیں گے کیوں ولا کے اللہ لیکن اللہ نے ان پر لانت کر رکھی ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں ان کو سیدھی باتیں کہنے کی کہاں توفیق ملے گی کیوں لانت کی بھی ان کے کفر کی وجہ سے فلا بلا الا قلیلا اور نہیں بس نہیں ایمان لائیں گے مگر ان میں سے تھوڑے سے کون سے حضرت عبداللہ ابن السلام حضرت صاحبہ حضرت اسد حضرت رضی اللہ تعالی اجمعین بس یہ چند لوگ اب قرآن پاک براہ راست مخاطب ہوا یہودیوں سے بطور خاص اور عیسائی بھی اس کے ضمن میں اتنی شرارتیں اتنی مکاری اگر باز نہ آئے تو تیار رہو خدا کے عذاب کے لیے کیا عذاب ہے یا الدین اوت الکتاب او وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے آمینو ایمان لے آؤ بما گلنا اس کلام پر جو ہم نے اتارا اپنے نبی پر مسکیپن اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کلام کی معکم جو تمہارے ساتھ ہے من قبل اس سے پہلے ان نتوسا کہ ہم مود دیں وجوہن تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں تمہارے چہرے ختم ہو جائیں جیسے گدی ایسے سامنے نظر آئے وجوہن تمہارے چہروں کو مسک کر دیں فن روا الا خالی مسک نہ کریں تو ہم پھیر دیں ان کو حلا ادباریہ ان کی پیٹھوں کی طرف یا تو یہ مانا کہ واقعہ چہروں کو پلٹ دیں گدی آگے آ جائے اور منہ پیچھے ہو جائے اور یا یہ ہے کہ ایسا کر دیں جیسے گدی او نلعنہم یا ہم تم پر ان پر لانت کریں کما لعننا اصحاب سب جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر سنیچر وار والوں پر لانت کی تھی کیسی لانت ہوئی تھی ان میں سے کچھ بندر بنے تھے اور کچھ سور بنے تھے کہیں ویسا ہی ہو جائے وَقَانَ کان اللہ امر اللہ ایسا ہو جائے گا فرمایا اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے کون اس کو روک سکتا ہے کون اس کے حکم کو ٹھال سکتا ہے کیا ایسا ہوا ہو جاتا ہے ایسا لیکن کچھ مخلص یہودیوں کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا ان کے ایمان لانے کی وجہ سے باقی قوم اس سخت سزا سے بچ گئی اگر ایک بھی ایمان نہ لاتا تو یہ سخت سزا آ کر کے رہتی اور آج جو یہودی ہم کو نظر آتے ہیں یہ دنیا میں موجود نہ ہوتے لیکن اللہ نے یہ سخت سزا نہیں دی کچھ کو ایمان نصیب ہو گیا کیوں یہ سخت سزا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں کرتا ہے اور تم صاحب کتاب ہو کر نبی کی امت ہو کر شرک میں مبتلا ہو ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا ان کبھی ہی کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یغفر ما دون ذلک لمن شاہ اور بخش دیتا ہے ما دون کا وہ گناہ جو اس سے بڑے ہیں جو اس سے کم درجے کے ہیں لمن یشا جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے بخش دیتا ہے یہ وہ آیت ہے جس کے لیے میں نے قبائر کے اندر اشارہ کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا کیوں ومن یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے کسی کو شرک کرتا ہے فقد افترا طرح اسمن وہ بہتان باندھتا ہے اللہ کے اوپر اسمن عظیما بہت بڑے گناہ کا کیا گناہ اللہ کے ہیلپر مانتا ہے گویا اس کو عاجز اور بے بس مانتا ہے اللہ کا پارٹنرشپ پارٹنر مانتا ہے دوسرا آدمی پارٹنر ہے گویا یہ کہتا ہے کہ کائنات کو تنہا اللہ نے نہیں پیدا کیا کچھ اور بھی تھے خدا اکیلا نظام نہیں چلا سکتا کچھ اور بھی نظام چلا سکتے ہیں اور جو نوز باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو نوز باللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں خدا پر بدکاری کا الزام لگا رہے ہیں اس طرح اسم منہینہ یہ تو بہت بڑا گناہ کہتے ہیں تقاد السماوات یہ دفت کرنا آگے آ رہا ہے سورے مریم میں اس گناہ سے تو قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتے اور پہاڑ ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتے لیکن اللہ کرم کر رہا ہے دنیا میں سزا نہیں دے رہا ہے یہ چھوٹا جرم ہے اللہ پر الزام لگا رہے ہو فقط اس طرح تو ایسے لوگوں نے یقین الزام لگایا اللہ پر اس من عظیمہ بہت بڑے گناہ کا الذین یزکون انفسہم بڑے سوچ کر کہا تو اردو والوں نے سوچ ہوئے کہ یہودی پھر بھی دوسروں کو کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے بزرگ لوگ ہیں ہماری کیا بات ہے نبیوں ولیوں کی اولاد ہے مت بزرگ بنو الم ترائی کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں پر اللہ یزکون جو تزکیہ کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں انفسہم اپنے آپ کی ان سے کہہ دیجئے تم اپنے آپ کو پاک مت گردانو بل اللہ بلکہ یزکی اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے مع جس کو چاہتا ہے یہ وہ آیت ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو تزکیہ کی نسبت ہے وہ آپ کے ذریعے سے تذکیہ ہے ورنہ فائل حقیقی اللہ ہے ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاکے کے برابر بھی اے یہودیو جب تم کو سزا ملے گی بد سے بدتر سزا ملے تم اس کے مستحق ہوں گے وہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تم اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو یہ تمہاری پاکی کی بات ہے علی اللہ القذب دیکھیے تو صحیح میرے محبوب کئی یفترون کیسا وہ بہتان لگاتے ہیں اللہ کے اوپر القذبہ جھوٹا وکفا کفا بھی مبینا اور کافی ہے یہ بات وسلم کھلا گناہ ہونے کے اعتبار سے کیسی کیسی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں فتیلا ایک لفظ آیا ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا دھاگا دھاگے کے برابر ہمارے پرانے تراجم میں تاگا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں تاگا کہتے ہیں نا پہلے اردو والے بھی تاگا ہی کہتے تھے بدلتے بدلتے دھاگا کرنے کہنے لگ گئے بنیادی طور پر اس کو ہی دھاگا کہتے ہیں جو کاٹن کا دھاگا آپ بناتے ہیں بلکہ ان کے ہاں چونکہ کثرت کے ساتھ کھجور استعمال ہوتی تھی اس لیے مختلف چیزوں کی مثالوں میں وہ کھجور کو پیش کرتے تھے یہاں عرض کر دیتا ہوں دوسری جگہ آپ سمجھ لیجئے کھجور جب آپ کھا لیتے ہیں آج روزے میں تو روزہ نہ کھا رہے ہیں تو جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے اوپر کی وہ جو نالی ہوتی ہے چھوٹی سی اس نالی میں ایک لمبی سی تا رہ جاتی ہے ایک ہلکا سا پتلا سفید سا چھلکا سا رہ جاتا ہے ڈورا سا رہ جاتا ہے اس ڈورے کو فتیلا کہتے تھے وہ اور کھجور کے اوپر جو جھلی رہ جاتی ہے سفید سی سوکھنے کے بعد ایسے آپ اکھاڑتے ہیں تو سفید ہلکا سا کور اس کے اوپر رہتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں کھجور کی جھلی کے برابر بھی ان کے پاس نہیں ہے ان سے تم لوگ ہیں اور تیسرا لفظ یہیں پر آگے آ رہا ہے نتیر یہ کس کو کہتے تھے کھجور کی پشت پر ایک سوراخ ہوتا ہے ذرا سا اور جب زمین میں دفن کرتے ہیں تو یہیں سے یہ پھٹتی ہے اس کو کہتے ہیں کھجور کی آنکھ یہ ذرا سی ہوتی ہے جتنا آٹا اس کے اندر آ سکے اس کو نقیر کہتے ہیں ارے فنا اتنا کنجوس ہم تو کہتے ہیں مکھی چوس ہے کہ مکھی سارن میں گری اور بھاگ رہی تھی اس نے اس کو نکالا اس کو بھی چوس لیا ہے گھی پی کے جا رہی ہے لیکن عرب جب مثال دیتے تھے کہ فنا کنجوس تو کہتے ہو تو نقیر بھی کسی کو نہیں دیتا ہے جتنا کہ کھجور کی پشت کے اس سوراخ میں آتا ہے اتنا بھی کسی کو نہیں دے گا حقیقی معنی یہ آج بس بالکل یہاں الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب اوتوا نصيبا من الكتاب اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے توجہ نہیں فرمائی غور نہیں کیا میں بتا چکا جب الا آئے تو ترا کے معنی رویت قلبی دل سے دیکھنا غور و فکر کرنا الا الذين ان لوگوں کی طرف اوتوا نصيبا جن کو دیا گیا ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے یؤمنون بالجبت والطاغوت اوپر کہا تھا کہ جو شرک کرے گا یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے بات یہودیوں کی چل رہی ہے تو کہ یہ توحید کے قائل ہیں اللہ کو مانتے ہیں کیسی توحید تھی وہ ہم سن چکے ہیں لیکن ایک حصی مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ توحید والے ہیں یو بالجبت بال و تاوت یہ تو ایمان لاتے ہیں جبت اور تاغوت پر وہ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور حد ہو گئی کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہا اولائی اہدا یہ زیادہ ہدایت والے ہیں من آمنو ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایمان لائے سبیلن راستے کے اعتبار سے یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے بطور خاص واقعہ کیا پیش آیا یہودیوں نے دیکھا کہ مکہ کے مشرقین جنگ بدر میں شکست کھا گئے لیکن جا کر کے بیٹھ گئے اور بعد میں کہا جنگ عہد کے بعد سست ہو گئے انہوں نے سوچا ان کو بڑکانا پڑے گا تاکہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہے جنگ عہد کے بعد کی روایت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اسی کے نتیجے میں پھر خندق ہوئی ہے تو کاف ابن اشرف یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا اس کی قیادت میں ایک وقت چلا یہاں سے مکہ نام تو لیا انہوں نے کہ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں ڈھونگ رچایا تجارت کا لیکن گئے تھے ان کو بھڑکائیں گے جا کر کے کہ مسلمانوں کے خلاف تم بیٹھ گئے جنگ کرو ان کو سفیدی سے مٹاؤ جب یعنی یہ مکہ پہنچے مکہ والے بڑے چالاک لوگ آپ نے دیکھے کیسے سخت مزاج قسم کے لوگ دو اور دو چار ان کے یہاں باقی کچھ نہیں انہوں نے بڑی لگی لپٹی باتیں کی جناب تم نے اپنے وہ لوگ یہاں سے بگائے وہ بگوڑے مکہ میں مدینہ میں جا کر کے چھپ گئے لیکن ہمیں ستا رہے ہیں اب ہمارا مشورہ ہے تم ایک آخری فیصلہ کن حملہ کرو باہر سے تم کرو اندر سے ہم کریں گے ان کو بس ہمیشہ کے لیے مٹا ہی دیں گے مکہ والوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی اعتبار نہیں یہودی بہت بدنام قوم ہے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے تم ان کے کہیں ایجنٹ نہ ہو انہوں نے کہا بالکل ایجنٹ نہیں کیا عجیب بات کرتے ہیں آپ آپ ہمارے پرانے دوست ہو پرانے حلیف ہو ہم تو آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں ان کے ہاں دو بت تھے سنا مانی مکہ مکہ والوں کے دو بت تھے ایک کا نام جب تھا اور ایک کا نام تاوت اور تاوت کے دوسرے معنی میں بتا چکا کہ شیطان کو بھی کہتے ہیں کاہن کو بھی ساحل کو بھی انہوں نے کہا کہ تم ان دو بتوں کو سجدہ کرو تب ہم مانیں گے کہ واقعہ تم سچے ہو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے جی ہم بھائی ہیں آپس میں جن کو تم خدا مانو ہم ان کا احترام نہ کریں ابھی کر دیتے ہیں سجدہ یہ جانتے ہوئے کہ ہم شرک کر رہے ہیں انہوں نے جبت اور تابوت کو سجدہ کیا ابو سفیان نے کہا بات ابھی بنی نہیں سب بات بتاؤ دل سے بتاؤ دو دین ہیں ایک دین ہمارا ہے ایک دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہمارے بہت سارے جوان جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار دین تو انہی کا اچھا ہے تم بتاؤ پڑھے لکھے لوگ ہو زیادہ اچھا دین کس کا ہے ان کو معلوم تھا کہ مکہ کے کافروں سے تو مسلمانوں کا دین یقینی طور پر بہتر ہے انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو دین تو تمہارا دین ہے وہ کون سے دین پر ہیں وہ تو بھگوڑے ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے اسی کی طرف قرآن کریم نے کہا وہ کہتے ہیں کافروں کے لیے یہ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے اور یہ ایمان لاتے ہیں جد اور تابوت کر الذین اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے ان سے تم کو امید ہے کہ یہ ماننا ہے اور جن پر اللہ لعنت کر دے فلن اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا یہ قرآن پڑھنے والا تجھے ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا نصیب من الملک کیا ان کے لیے بادشاہی میں کوئی حصہ ہے یہ ایسی بدبخت قوم ہے یہودی ایسے کنجوس مکھی چوس اگر ان کو کوئی بادشاہی کوئی سرداری مل جائے فیضن تب تو لا یاتون الناس نہیں دیں گے لوگوں کو نقیرہ حجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی اتنا سا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں یہ تو بہت بدبخت قوم ہے اور آج بھی وہی حال ہے پوری دنیا کے سرمایہ دار اور اگر کسی کو دے رہے ہیں تو کس لیے دبا کر رکھنے کے لیے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا غلام بنانے کے لیے ورنہ کسی کو خیرات دیں گے ام یحسدون الناس علی ما اللہ من فضلی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ایمان لاتے پھر صرف اس وجہ سے جلتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے بیچ میں کیوں نہیں آئے ہمارے چچیرے بھائیوں کے بیچ میں بنو اسماعیل کے بیچ میں کیوں آ گئے تو کیا یہ جلتے ہیں لوگوں سے ہم یحسدون کیا یہ جلتے ہیں حسد کرتے ہیں لوگوں سے علامہ آتاہم اللہ اس چیز پر جو اللہ نے دی ہے لوگوں کو من فضل ہی اپنے فضل سے یعنی ایمان والوں کو دیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرشیوں میں آئے ہیں فقط آتینا آل ابراہیم تو یقیناً ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی اور حکمت بھی آج اللہ نے ان کو دی تو کل کیا تم کو نہیں دی تھی وَعَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا نہ ہوں عظیم اور ہم نے دیا تھا ان کو دی تھی ان کو بہت بڑی بادشاہی کہ حضرت داود حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تم بھول گئے تو مَنْ ہوں من مگر اس حکمت اور کتاب اور ملک عظیم کی نعمت کے باوجود کچھ ہیں ان میں سے من آمن بھی جو ایمان لائے ان پر وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور کچھ وہ ہیں جو اعراض کرتے ہیں اس سے بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور کافی ہے جہنم بھڑکنے اعتبار سے جہنم میں ہی فیصلہ ہوگا ان کا وہیں ان کا نمٹارا ہوگا کس کا نام ہے جہنم کبھی تصور کی نگاہوں سے دیکھو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بھی آیا ہماری آیتوں کا سوف نسلیہم نارا ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں پھر کیا ہوگا اس آگ میں کس طرح جلیں گے کلما نضجت جلودہم جلو جب جب بھی نضجت پک جائیں گی جلو ان کی کھالیں وہ یہ نہ سوچے کہ جل کر کے چمڑی جب جل جائے گی تو دوبارہ اس کو کیسے آگ لگے گی وہ تو آدھی ہو جائے گی اور بات کہتے ہیں کہ یہ جلنے کا احساس بھی اوپر اوپر ہوتا ہے اندر کا گوشت جلتا ہے تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے وہ کہیں گے چمڑی جل جائے گی کہاں احساس ہوگا پھر جلتے رہیں گے درد ہی نہیں ہوگا کہا نہیں نہیں کل لما جب جب جب بھی جل جائے گی پک جائے گی جلودہم ان کی چمڑی بدلناہم جلودا تو ہم بدلے میں دے ہوں ان کو دوسری کھالیں ادھر جلی ادھر دوسری چڑی ادھر جلی ادھر ادھر دوسری چڑی اور بعض دفعہ لمحوں میں ستر بار کھال بدلی جائے گی کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیذوق آزاد تاکہ وہ چکھیں آزاد کا مزہ ان اللہ کان عزیزا حکیمہ بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لہم فیہا ازواج متحرا اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے ونود خلو ذلیلا اور ہم داخل کریں گے ان کو سائے میں زلیلن سایہ دینے والے میں مطلب گھنے سائے میں ان کو داخل کریں گے بہترین سایوں میں جس طرح انسان کی طبیعت چاہتی ہے دنیا میں رہے گھنا سایہ ہو ایسے گھنے سایوں کی نعمت ملے گی ان اللہ یامرکم ان تعدوا ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعم ما يعظكم به ان اللہ كان سميعا بصيرا اوپر کے مضمون کے ساتھ تو اس کا جوڑ آپ جوڑ سکتے ہیں کہ یہودیوں کو اب ہٹایا گیا کس مقام سے دائی ہونے کے مقام سے اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے اس مقام سے اس کی جگہ ایمان والوں کو لایا گیا ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے اس کو ادا کرو دوسروں تک پہنچاتے جاؤ اس آیت کا ایک الگ سے شان نزول بھی ہے وہ کیا کہ یہ آیت باقی صورت تو پہلے نازل ہوئی مگر یہ آیت بطور خاص فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی کب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی منگوائی اس شخص سے جن کے پاس چابیاں ہوتی تھیں وہ دینا نہیں چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دھمکی دی حضرت عثمان شیبی شیبی ان کا خاندان ان سے چابی لی گئی جب آپ نے خانہ کعبہ کھولا اس کی صفائی کی ستھرائی کی سب کچھ ہوا اس کے بعد صحابہ اس کو دیکھنے لگے کہ یہ چابی اب کس کو ملتی ہے حضرت عباس نے چاہا کہ مجھے دی جائے فرمایا چاہ کہ پانی پلانا حاجیوں کا یہ ہمارے خاندان کی ذمہ داری ہے چابی بھی ہم کو مل جائے اور دوسرے حضرات بھی چاہتے تھے کہ ہم کو ملے آپ نے عثمان شیبی کو بلایا اور آپ نے فرمایا تجھے وہ بات یاد ہے انہوں نے کہا کون سی فرمایا آ, تمہارے پاس چابی تھی میں نے مانگی تھی تم نے نہیں دی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا تو نے کہا تھا وہ دن قریش کے لیے ذلیل ہونے کا دن ہوگا میں نے کہا تھا وہ عزت کا دن ہوگا آج وہ دن آ گیا ہے چابی میرے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی ان کو واپس دی اور آپ نے فرمایا کہ اب تالدتاً ہمیشہ کے لیے لو ہمیشہ تمہارے بیچ میں رہے گی تم سے کوئی نہیں لے گا جو لے گا وہ ظالم ہوگا چنانچہ آج ساڑھے چودہ سو سال بیت گئے آج تک وہ چابی اسی خاندان میں ہے دارلوم کے دوسرے محتم مولانا رفیع صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے سوچتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی کا کوئی موقع وہاں ہاتھ آئے لیکن ایسے حالات نہیں بنے واپس لوٹنے لگے تو ایک تلوار خریدی میان خریدی ہے اور ایک چمڑے کے اوپر خط لکھا اور حضرت شیبی خاندان کو دے دیا چونکہ ان کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے پاس ہمیشہ چابی رہے گی اس کا مطلب یہ خاندان قیامت تک رہے گا فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ضرور امام مہدی آئیں گے جب حضرت مہدی آئیں ان کو یہ میری امانت دے دینا کہ میرے زمانے میں اگر آپ آتے تو میں آپ کا ساتھ دیتا جنگ کرتا آپ کے ساتھ رہ کر کے لیکن آپ میرے زمانے میں نہیں آئے تو پھر میری طرف سے یہ امانت کم سے کم یہ چیز آپ کے کام آ جائے امانت کو ادا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ادا کر دو الہ اہلیہ امانت والے کی طرف اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لیکن اس کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کو اگر کبھی سننا ہو تو مولانا تقی صاحب زیدہ مجدوہ کی ایک تقریر ہے اسی موضوع پر کو ڈیڑھ گھنٹے کی امانت کیا کیا ہے آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے آپ کے پاس اس کے لیے بہت اچھی رائے موجود ہے یہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے والمستشار وہ امانت دار ہے اس کی امانت پیش کر دے آپ سے کسی نے کسی کے لیے رائے پوچھی یہ امانت ہے آپ اس کی امانت ادا کر دو بہت مفہوم ہے امانت کا ویدا حَكَمْتُمْ تم النَّاسِ اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل تو فیصلہ کرو تم انصاف کے ساتھ بے شک وہ بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور حکم والوں کی منکم جو تم میں سے ہوں ان کی اطاعت کرو اوپر آیا تھا کہ فیصلہ کرو تو فیصلے میں انصاف کرو کیسے کریں اللہ کے قانون کے مطابق اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق اور جو اللہ کے قانون کے مطابق تمہارے امیر بنے ان کی بات مانو اور ان کے فیصلوں کو تسلیم کرو فَإِن تَنَازَعْتُمْ بس اگر تم جھگڑ پڑو فی شیئن کسی چیز کے بارے میں فردو اللہ تو لوٹا دو تم اللہ کی جانب ون رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ان کن تم تکن والیوم الاخر جب تم اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ضالی کا خیم واحن یہ بہت بہتر ہے خیر یہ بہت اچھا ہے وہ احسن اور بہت اچھا ہے تعویل انجام کے اعتبار سے یہی تمہارے لیے خیر ہے بہتر ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے اس آیت کا لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بہت ترجمے اور بہت تفسیریں کی بعض حضرات تو انگریزوں کے دور میں بڑی چھلانگ لگا کے آگے ہو گئے انہوں نے کہا دیکھو بھائی امیر کی اطاعت کرنا تو قرآن نے حکم دیا ہے انگریزوں کی اطاعت کرو مگر اس بات کو بھول گئے کہ قرآن نے کہا من کم جو تم میں سے ہوں اور اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کریں ان کی اطاعت کرو اور جو بےمان اللہ کے قانون کو رون دیں اور قرآن کو عدالت بدر کر دیں ان کی اطاعت کے لئے حکم نہیں دیا جا رہا ہے بعض حضرات نے اس سے یہ بات نکالی کہ دیکھو جب جھگڑا ہو جائے تو کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تو طرف لوٹاؤ یا تو فقہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا تو اس کا مطلب بس قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے اس کے بعد صحابہ نے جو فیصلے کیے اور امت کے سربر آوردہ اور ذہین ترین طبقے نے نیک ترین اور علم والے طبقے نے جو فیصلے کیے اور اتفاقی طور پر کیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن آیت کے ترجمے میں سے آپ محسوس کر گئے اس کا تو یہاں کوئی تذکرہ نہیں اور پھر آیت کا شان نزول وہ اس کے معنی کو متعین کرتا ہے شان نزول کیا ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ الزخمی نے عبداللہ بن حضیفہ نے حضافہ الزخمی غصے والے آدمی تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا ان کو امیر بنا کر کے بھیجا انہوں نے ساتھیوں کو ایک حکم دیا اور تمام حدیث کی کتابوں میں روایت ہے مگر یہ تفصیل نہیں ہے کیا حکم دیا فرق کرو حکم دیا بھائی سامان اتارو یا یہ کرو کچھ کرو برال حکم دیا کوئی ساتھیوں کو ماننے میں تھوڑی غلطی ہو گئی غصہ ہو گیا ہوں کہنے لگے کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت کرنا امیر کی اطاعت کرنا ساتھیوں نے کہا بالکل کہا تھا کہا جاؤ پھر میرا حکم ہے جنگل سے لکڑیاں لاؤ لائے لکڑیاں ڈھیر لگایا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا کہا اس میں آگ لگاؤ آگ لگا دی کہا کود پڑو اس میں میرا حکم ہے اب جو کودنے لگے کوئی آگے اور کوئی پیچھے کوئی روک رہا ہے کوئی آگے بڑھ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے بڑوں کے صاحبزادے بھی بڑے ہوتے ہیں چھوٹی عمر تھی فرمایا حاض اللہ دین افر من ہو کیا کر رہے عبداللہ بن حضافہ سامی یہی تو وہ آگ ہے جس سے ہم بھاگے ہیں اگر جہنم کی آگ سے ہم کو بچنا نہ ہوتا تو دین کس لیے قبول کرتے آپ ہم زندو کو آگ میں ڈال رہے ہو یہ کیا حکم دے رہے ہو اس طرح باتیں ہونے لگیں غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی واپس پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ میں کود جاتے تو پھر کبھی نہ نکلتے پھر خودکشی کی موت مر جاتے اور پھر ایمان والی موت تھوڑی ہوتی ہو اور پھر آگ سے کبھی نکل نہ سکتے اور آپ نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار آگ سے کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتا سوائے آگ کے مالک کے اللہ ہی سزا دے سکتا ہے ہم لوگ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو جلا دیتے ہیں گاؤں والے کیا کرتے ہیں جوئیں پڑ جاتی ہیں وہ کرتا اس کے اوپر رکھے جھاڑتے ہیں سب اسی میں چلی جائیں نہ اس کی اجازت نہیں ہے آگ سے نہیں کوئی سزا دے سکتا ہے سوا رب النار کے تو یہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس شان نزول کے مطابق کیا ہو گیا کہ امیر اور معمور کا جب اختلاف ہو جائے تو پھر بات اللہ کے قرآن کے سامنے پیش کرو امیر بھی پیش کرے معمور بھی پیش کرے آپس میں نہ جھگڑیں دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا فیصلہ کرتی ہے ان کن تم تسمین اب یوم اللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر بل یوم آخر اور آخرت کے دن پر ذالک خیر واحسن تاویلا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ایک زبردست مضمون کی طرف ذہن منتقل کیا جا رہا ہے اوپر فرمایا تھا اللہ کی اطاعت کرو اس کے حبیب کی اطاعت کرو اور جب فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو اس کا مطلب یہ تھا کہ مقدمات بھی اللہ اور اس کے حبیب کی عدالت میں پیش کرو قرآن اور حدیث کی عدالت میں پیش کرو جب قانون مل کر کے چند بیوقوف بناتے ہیں بے وقوف بدترین بے وقوف ان قوانین کی طرف کے حوالے نہ کرو آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگی بے وقوف لوگ اور کہتے ہیں یہ جمہور کا فیصلہ ہے خاک جمہور کا فیصلہ ہے الیکشن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ہوئی کتنی ہوئی جی پچاس پرسینٹ پچاس نے تو ووٹ ہی نہیں دیے اب پچاس پرسینٹ نے ووٹ ڈالے تو پانچ ہزار لوگ مان لیتے ہیں پچاس سو لوگ تھے انہوں نے ووٹ ڈالے سترہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے ہر ایک کو چار چار سو پانچ پانچ سو ووٹ آئے ایک کو ذرا دو ووٹ زیادہ مل گئے جیت گیا بھائی جیت گیا اب یہ جس کو دو ووٹ زیادہ ملے یہ معاشرے کے کتنے لوگوں کا چنیدہ ہے یہ پانچ پرسنٹ کا اور کبھی دس کا اور کبھی پندرہ کا حد سے حد بیس پرسنٹ لوگوں کا چنا ہوا ہے اور یہ پہنچ جاتا ہے اسمبلی میں اور یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہم مل کر کے فیصلے کریں گے وہ فیصلے انسانوں پر نافذ ہوں گے اس سے انسانوں کی گردنیں نافی جائیں گی کیوں یہ اکثریت کا فیصلہ ہے اکثریت کا ہے اقلیت کا ہے بدترین قسم کی اقلیت کا ہے اور بعض دفعہ پانچ فیصد کا فیصلہ ہوتا ہے یہ پانچ فیصد کا فیصلہ پچانوے فیصد پر نافذ کیا جاتا ہے اس کی طرف نہ جاؤ بلکہ اللہ کی عدالت میں جاؤ اور اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مسئلہ پیش آیا کیا مسئلہ پیش آیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین اس میں انہوں نے لکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ بھی فیصلہ کرتے تھے اور کچھ صحابہ جو زیادہ ذہین اور علم والے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ جانتے تھے ساری امت مجتہد نہیں ہے ساری امت برابر نہیں ہے ایک طبقہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے اسی کو اجازت تھی وہ فیصلے کرتا تھا ایک مقدمہ پیش آ گیا بشر نام کا ایک منافق ہے اس کا جھگڑا ہوا یہودی سے اور یہودی کا نام ہم کو معلوم نہیں ہو سکا اور جھگڑا بھی زمین کا ہوا تمام تفسیروں میں موجود ہے یہ مسئلہ جھگڑا ہوا ایک کہتا میری ایک کہتا میری یہودی نے کہا چلو اس کا فیصلہ کراتے ہیں تمہارے نبی کے پاس منافق کو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور اصل میں زمین یہودی کی ہے اس نے کہا نہیں ہمارے نبی کے پاس کیوں چلیں گے ہمارے نبی کو تو تم مانتے ہی نہیں ہو تمہارے سردار کاب ابن اشرف کے پاس جائیں گے اس نے کہا میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا ہوں مگر تم تو مانتے ہو اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے میں ان فیصلے کو تسلیم کروں گا اس نے کہا نہیں کاب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں یار تمہارا سردار ہے یہودی کو معلوم ہے کہ کاب ابن اشرف بہت رشوت خور ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ مجمے میں بیٹھے بیٹھے کوئی آنکھ مارتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں فیصلہ کر ہو جائے گا حساب یہودی جانتا تھا گھر کے برتن وہ ڈرتا تھا اس نے کہا نہیں کابل میں اشرف کے پاس نہیں جاؤں گا آخر مجبور ہو کر کے منافق کو لایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آپ نے مقدمہ سنا یہودی کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا فری زمین اسی کی منافق کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی منافق بڑا پریشان ہوا فیصلہ بھی میرے خلاف کیا زمین بھی گئی اس نے کہا فیصلہ تو ہو چکا ہے چلو اطمینان قلب کے لیے تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں یہ کیوں ایسا سوچ رہا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو شرک کفر اور یہودیت سے بہت نفرت کرتے ہیں دیکھتے غصہ ہو جائیں گے اور جیسا میں کہوں گا یہ میں مسلمان اور یہ یہودی تو بس اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے یہودی نے کہا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اب دوبارہ کیوں یہ دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے ابن قیم کا حوالہ اس لیے دیا کہ ابن حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے تبھی ان کے پاس گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو فیصلہ کرتا ہوں لیکن یہ دو فریقوں کا مسئلہ ہے ایک یہودی ایک ایمان والا ایمان کا مدعی یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ یہودی نے کہا وہاں سے تو ہمارے منافق چھپا رہا تھا یہودی نے کہا وہاں سے تو ہمارے اچھا تم گئے تھے وہاں کہا گئے تھے کیا کیا فیصلہ کیا کہا یہ فیصلہ کیا فرمایا بیٹھو تھوڑی دیر میں بھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوار لائی اور اس کا سر قلم کر دیا کہا یہی فیصلہ ہے عمر کا جو اللہ کے حبیب کا فیصلہ نہ مانے آج امت جس ذلت میں مبتلا ہے اس میں ایک جرم عظیم امت کے اس طبقے نے کیا ہے جو طاقت کے مالک ہیں جو حکومت کے مالک ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہیں ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں اور انسانیت کے دشمنوں کے فیصلوں پر راضی ہیں مگر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کو پسند نہیں ہے جو ان کا فیصلہ نہ پسند کرے اس کا یہ حل ہے سر قلم کر دیا منافق کے رشتہ داروں کو پتا چلا ہنگامہ کھڑا ہو گیا وہ سارے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت یہ مطلب اس کا تھوڑا تھا وہ بچارہ ایسا تھا ویسا تھا بڑا نیک تھا دیکھو یہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے ماورائے عدالت سمجھتے ہیں نا جیسے کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں یعنی عدالت میں مقدمہ پیش ہی نہیں ہوا اور باہر ہی خود ہی فیصلہ کر لیا یہ ایسا فیصلہ ہو گیا یہ ساری کہنے کی باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے آپ نے فرمایا عمر نے جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ کیا ایسے موقع پر یہی فیصلہ ہونا چاہیے اسی موقع پر یہ تقریباً پورا رکو نازل ہوا ہے الم الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو ان لوگوں کی طرف غور نہیں کیا ان منافقوں کی طرف الذین یزعمون یزعمون جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ منافق یریدون یتحاکموا الی الطاغوت ایک طرف یہ دعویٰ اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا تحاکم کے معنی مقدمے کو پیش کرنا فیصلے کے لیے اور مقدمات لے جاتے ہیں فیصلے کے لیے لگتا شیطانوں کے پاس شیاطین کے پاس لے جاتے ہیں اور یہاں شیاطین کن کو کہا گیا ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس لے جاتے ہیں دین کے دشمنوں کے پاس لے جاتے ہیں وقت قد حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا یکف رو بھی کہ وہ اس کے ساتھ کفر کریں ان کا انکار کریں ضَلَالًا بَعِيدًا یہ سب کچھ شیطان کے کہنے پر کر رہے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے دور کی گمراہی میں ڈال دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ مَا أَنزَلَ اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی وَإِلَى الرَّسُولِ اور جاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رائت المنافقین آپ دیکھیں گے منافقوں کو یسدون عن کا سدودا اعراض کرتے ہیں آپ کی طرف سے زبردست کھسکتے ہیں کنی کاٹتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں اسلامی عدالت میں کہاں ہے جی پتا ہے یہاں تو گردن کٹے گی یہاں تو چور کے ہاتھ کٹیں گے اس عدالت میں جائیں گے جہاں چوروں کی عدالت ہوگی چوروں کو تھوڑا سا اور دے دیں گے تم بھی چور ہم بھی چور یار ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کرو سدا یا سدو کے معنی روکنا لیکن کبھی اس کے معنی رکنا آتا ہے یہاں رکنے کے معنی احراض کرنا فقی فیضا مصیبہ تو کیسا تھا وہ منظر اصابت جب پہنچی ان کو مصیبت ان مصیبت پہنچنے والی بما قدمت دمت ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے جاؤ کا پھر وہ آ گئے آپ کے پاس مصیبت کون پہنچی وہ بندہ مر گیا بعض لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا ہے میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس طرح کے واقعات کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں سورج پر تھوکتے ہیں تھوک ان کے منہ پر پڑے گا ارے اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں اتنی تفسیروں میں تو تم انکار کر رہے ہو اور اگر انکار کر دو گے اس واقعے کو تو اس آیت کی کیسے تفسیر کرو گے پھر تم م کا پھر آئے وہ آپ کے پاس معلوم ہوا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اور پھر وہ آئے ہیں یحلفون باللہ وہ قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی کیا کہہ رہے تھے ان اردنا ہم نے نہیں ارادہ کیا تھا الا احسانا مگر نیکی کرنے کا و توفیقا اور صلح صفائی کرنے کا موافقت پیدا کرنے کا مطلب وہ جو ہمارا بندہ حضرت عمر کے پاس آیا تھا اس کا یہ مقصد تھوڑا تھا کہ آپ کے فیصلے کو ٹھکرائیں اس کا مقصد تھا کہ چلو صلح ہو جائے اور صلح تو فیصلے کی بات بھی کر سکتے ہیں دو بندے آپ نے فیصلہ کیا یہ جائیداد تمہاری ہے اس نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں فیصلہ ہو گیا اب آدھی میری آدھی تھی خوشی سے رہیں گے تو سنا تو کر سکتے ہیں وہ تو سنا کے لیے آئے تھے جھگڑا کرنے تھوڑے آئے تھے یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں اللہ دینا اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ معافی کلو قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے یہ جو زبان پر ہے یہ دل میں نہیں ہے جانتا ہے اللہ دل میں کیا چھپا ہوا تھا فارض عنہم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آئے ہیں جانے دیجئے فائز ہوں ہاں نصیحت کیجئے سمجھائیے ان کو کیسے سمجھائیے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اور فرمائیے ان سے فی انفسیم ان کے دلوں میں فرمائیے قَوْلًا بلی وہ بات جو پہنچنے والی ہے دلوں میں فرمائیے وہ بات فرمائیے جو پہنچنے والی ہے مطلب ان کی اس گستاخی کے اوپر غصہ آنا چاہیے مگر ایسے وقت میں آپ امت کو کر کے دکھائیے اور امت کو تعلیم دیجئے کہ ایسے وقت میں بھی وہ ایسی نرمی کے ساتھ ایسے پیار کے ساتھ بات کریں کہ بات بلیغن پہنچنے والی ہو کہاں دل کے اندر پہنچنے والی ہو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حضرت عمر نہ مانتے اور کوئی ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا اور کوئی اور فیصلہ کر دیتے تو اس کا مطلب کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں اور فیصلہ نہ قبول کیا جائے حالانکہ جو بھی کوئی رسول دنیا میں آیا ہے وہ متع بن کر آیا ہے متیق بن کر نہیں آیا متع کے مانا لوگ اس کی بات مانیں اور متیق کے معنی وہ دوسروں کی بات مانیں آپ پھر حضرت عمر کی بات مانتے ہیں آپ کی بات نہ مانی جاتی وما ارسلنا من رسول اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو الا لیطاع مگر یہ کہ اس کی بات مانی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے اللہ کا حکم ہے ان کی بات ماننی پڑے گی ولو اذ ظلموا کاش کہ یہ دوسرے لوگ وہ تو منافقت کر کے مر گیا مگر دوسروں نے بھی آ کر کے قسمیں کھا کھا کر کے گناہ مول لیے اور اپنے آپ کو منافقت میں شامل کیا کاش کہ وہ اس طرح کا کردار نہ پیش کرتے بلکہ کیا کرتے ولو انہم اس ظلم کاش کہ وہ لوگ اس ظلم جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا ان خود اپنی جانوں پر جا کا لو انہوں یہاں جڑ رہا کاش کہ وہ آتے آپ کے پاس بس تب پر اللہ پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو وہ پاتے اللہ تعالیٰ کو تَوَّابًا رَحِيمًا رحیمن قبول کرنے والا رحم کرنے والا اگر اس طرح کا کردار وہ پیش کرتے آپ کے سامنے آتے توبہ کرتے ہمارے ساتھی سے غلطی ہو گئی اور یقیناً اس نے غلط کام کیا ہم توبہ کرتے ہیں اور جب یہ باتیں کہہ ڈالی تو اس کے بعد بھی ترغیب ہے کاش کہ اب بھی وہ توبہ کر لیں اور پھر آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں تو جب وہ سچے دل سے توبہ کریں گے آپ بھی بخشش کی دعا کریں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے فلا رب بھی کلا نہیں نہیں تیرے رب کی قسم نہیں فلا کبھی کبھی قسم سے پہلے عربی میں لا آتا ہے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لا زائد ہے قسم سے پہلے لا زائد لا اقسم بحاد البلد وغیرہ لیکن سوال یہ کہ لفظ آتا کیوں ہے جواب یہ ہے کہ یہ لا ہوتا ہے کہ مخاطبات کوئی چل رہی ہوتی ہے اور مخاطب کے ذہن میں بھی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں جو تم کہہ رہے ہو رب کعبہ کی قسم بات کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو پہلی بات کی تردید کرتے ہیں اور دوسری بات آپ بیان کرتے ہیں فلا تو نہیں نہیں نہیں نہیں کیا مطلب آگے سمجھ میں آئے گا جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اس کے رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے مگر اللہ کے قوانین پر اور اس کے حبیب کے فیصلوں پر راضی نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے فلا نہیں وہ ربی کا تیرے رب کی قسم دعا قسم کے لیے لا یو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے حق کا یو حق کی منہ کا یہاں تک کہ وہ آپ کو جج بنا دے یو حق کی منہ کا آپ کو فیصل مان لیں فی ماں ان باتوں میں شجارا جو اختلاف ہو بینہم ان کے درمیان شجارا یا گرو کے معنی آپس میں اختلاف ہونا شجارا بینہم جو ان کے آپس میں اختلاف ہو جب تک آپ کو جج نہ مانے آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں رب قسم کھا کر کہتا ہے اپنی قسم کھا رہا ہے ثم لا يجدو فی انفسهم پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو لا یجدو وہ نہ پائیں فی انفسهم اپنے دلوں میں حرجن کسی قسم کی تنگی مما فضیتا اس کی طرف سے جو آپ نے فیصلہ کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور وہ تسلیم کر دیں پورے کا پورا مطلب حوالے کر دیں وہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اور آپ کے فیصلے کو مکمل طور پر مان لیں اللہ نے کون سے مشکل کا قانون دے کہ بندو سے عمل نہیں ہو سکتا اس کے قانون پر عمل کرنے میں صرف بندوں ہی کا بلا ہے انسانوں کی بلائی کے لیے یہ قانون دیے گئے ہیں انہی کا فائدہ ہے انہی کا بلا ہے ورنہ بندے نے کہا میں تیرا بندہ اور وہ خالق ہے مالک ہے رب ہے اس کو یہ اختیار تھا وہ کہتا اچھا میرا بندہ ہے میری بات مانتا ہے اپنا گلا کاٹ تب میں سمجھوں گا کہ تو مجھے مانتا ہے لیکن اس نے یہ سخت احکام نہیں کیے ولو انا کتبنا اور اگر ہم لکھتے ان کے اوپر کتبنا فرض کرتے علیہم ان من پر انفتلو انفسکم ان کہ کاٹو اپنے آپ کو قتل کرو اپنے آپ کو یا اپنے رشتہ داروں کو بھائی بیٹے کو قتل کرے بیٹا باپ کو قتل کرے اگر یہ سخت حکم دیتے اب خرجو مندی دیارکم کم یا ہم یہ حکم دیتے کہ نکالو اپنے آپ کو مندی دیارکم کم اپنے گھروں سے میرے حکم پر نکل پڑو سب ما فاضو تو انسان ایسا نہ کر سکتے اللہ قلیل منہم مگر ان میں سے تھوڑے سے ایسا کر سکتے تھے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اگر نوز باللہ یہ حکم مل جاتا اللہ بچائے تو کوئی نہ کر سکتا اس پر عمل سوائے ابو بکر کے ولو انہم ان اب بندوں کو کیا کرنا ہے یہ جو ہلکے ہلکے حکم دیے اللہ نے اس پر عمل کرو بلو انہم ہم فعال ہو اور اگر ہوتی یہ بات کہ وہ کر لیتے مایو ہا جو نصیحت کی جس چیز کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ کام کرتے لکان خیر اللہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا وہ اشد اور سخت ہوتا یہ اشد کا بڑا سخت ہوتا تس جمانے کے اعتبار سے اگر یہ کر لیتے تو اس سے ان کے قدم دین پر جم جاتے وَإِذَا زن لاتی لَدُنَّا ہوں عَظِيمًا اجرا ناظیمہ وہ تو اگر وہ یہ کام کرتے لا ہم ان کو دیتے اپنی جانب سے اجرا ناظیمہ بہت بڑا اجرا اور جو چھوٹی نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کو بڑی نیکی کی توفیق دیتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ لہدئی مُسْتَقِيمًا اور ہم ان کو دکھاتے ہم ان کو چلا دیتے صراط مستقیم پر اصال الى مسلوب جب بغیر سلا کے ہو علاقے تو پھر یقیناً یہی مانا پھر ہم اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے منزل مقصود پر پہنچا دیتے اور منزل مقصود پر جب انسان پہنچے گا تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہا نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا صالحین کے ساتھ ہوگا کتنا بہترین ساتھ ہے یہ کیسی سنگت ہے جو نیکیوں پر چلے گا اس کو یہ مقام ملے گا اس آیت کا ایک الگ سے شان نزول بھی کہ ایک صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسی محبت ہے کہ مجھ سے پورا دن نہیں گزارا جا سکتا جب تک کہ میں آپ کو نہ دیکھ لوں اگر جنت میں چلے بھی گئے تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں تو نبیوں سے بھی بلند ترین مقام آپ کا ہوگا تو میں اگر جنت میں بھی گیا تو میں تو اپنے مرتبے کی جنت میں جاؤں گا تو آپ سے کہاں ملاقات ہو سکے گی اور جس جنت میں آپ سے ملاقات نہ ہو وہ جنت ہی کیا ہے کیا مزہ آئے گا پھر وہاں آیت نازل ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے ان کو ان کی زیارت نصیب ہوں گی اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ور رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فولائی کا تو یہی ہے وہ لوگ مح جو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ جن انعام کیا اللہ نے علیہم جن پر اور وہ جو ہم نے سور فاتحہ میں پڑھا تھا انعمت علیہم اس کی تفسیر بھی آگئی کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقین میں سے والشہداء اور شہیدوں میں سے والصالحین اور نیکوکاروں میں سے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ سب سے اونچا طبقہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے جن پر براہ راست نبوت کا اور وحی کا انعام ہوا دوسرا طبقہ جو اس انعام کی تصدیق کرتا ہے اس کو سچ مانتا ہے اور اس پر لبئی کہتا ہے اور جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے ہجرت کی پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ بیوی کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا بڈھے باپ کا کیا بنے گا جتنا کچھ تھا سب اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے آئے وہ صدیق کہلاتے ہیں اور پھر ہر بات کی وہ تصدیق کرتے ہیں مکہ کے مشرقوں نے کہا سنا ابو بکر تمہارا ساتھی کہتا ہے میں تو چند لمحوں میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے آیا فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے فرشتہ ہر صبح و شام میرے پاس آتا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو وہ آسمانوں پر چلے جائیں اس کی تصدیق نہ کروں اگر انہوں نے فرمایا تو بالکل سچ فرمایا فسارا صدیقن اسی موقع پر آپ بڑھ گئے صدیق سب کچھ قربان کر لیا اور حضرت فاروق اعظم کے لیے کہا گیا کہ یہ جو پچھلا واقعہ پیش آیا نا کہ منافق کی گردن اڑا دی اسی موقع پر سمیت بفاروق سمیا بفاروق فاروق ان کا نام پڑ گیا فاروق حق اور باطل میں فرق کرنے والا فارق بین الحق والباطل والشہداء اور دوسرا طبقہ ہے جو اس کے اوپر جان قربان کر دیتا ہے آتے آتے اگرچہ دیری لگتی ہے حضرت حمزہ دیری میں آئے چھٹے سال آئے مگر وہ قربانی دے دی کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کرتا وَالصَّالِحِينَ اور چوتھا طبقہ ہے کہ نبیوں کا ساتھ دیتا ہے اور جو کچھ پیش کرتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے وہ حسن اللہ اور کتنا اچھی ہے ان لوگوں کی سنگت یا کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے اعتبار سے ذَلِكَ الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے وہ کفا بلّہ علیما اور اللہ کافی ہے جاننے کے اعتبار سے یہاں سے آگے اللہ کے راستے میں قربانی جان کی قربانی کی ترغیب آ رہی ہے کچھ واقعات آ رہے ہیں اس لیے کہ مال کی قربانی کا اوپر تذکرہ تھا اب جان کی قربانی کا تذکرہ ہے لیکن جمعہ کا دن ہے آپ کو جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے اس لیے اسی پر بند کرتے ہیں انشاءاللہ شاء تین بجے پھر صدق اللہ مولانا العظیم